فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله احب الناس الى الله انفعهم للناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله فالقائمون يومئذ بالكتاب والسنه كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیارے بھائیوں دوستوں عزیزوں اور بزرگوں اتنی بات تو عالم میں مسلم ہے اللہ جل جلالہ امن ہمالوح نے جتنی چھوٹی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں چونٹی سے لے کے جبریل تک وہ ان کے بھائی سرافیل ملک الموت مکائل ان کے درمیان جتنی آسمان زمین اور ان کے سب کے بیچ میں جتنی چھوٹی بڑی مخلوقات ان سب میں یہ انسان اشرف المخلوقات اللہ جل جلالہ عم نوال نے اپنی حکمت کے تحت ہر ایک کو جان مال اور صلاحیت یہ چیزیں ہر ایک کو دی ہیں جیسے دنیا میں ہر ایک کی آمد کا راستہ ایک ہے دنیا سے ہر ایک کے جانے کا راستہ بھی ایک ہی ہے کوئی آسمان سے گرا ہے نہ کوئی زمین سے اگا ہے نہ کوئی کسی فیکٹری انڈسٹریز میں بنا ہے جو آیا ہے ماں باپ کے راستے سے آیا ہے آ رہا ہے آئے گا اسی راستے سے جو گیا موت کے راستے سے گیا جتنے جا رہے ہیں موت ہی کے راستے سے جا رہے ہیں جتنے جائیں گے کے راستے سے اس آمد و رفت کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس کا نام ہے زندگی اس زندگی میں یہ تقسیم تو اللہ کی ہے کسی کو لمبی عمر دی کسی کو درمیانی کسی کو بہت مختصر کسی کو بہت زیادہ دولت کسی کو درمیانی کسی تھوڑی اور ایسے ہی سمجھ بوجھ کوئی تو اشارے میں سمجھ سمجھ جاتا ہے منشا سمجھ لیتا ہے کوئی سمجھانے سے سمجھتا ہے اور کسی کو بار بار بار بار سمجھانا پڑتا ہے یہ تقسیم اللہ کی لیکن جیسے آمد و رفت کا راستہ سب کا ایک ایسے ہی یہ تین طاقتیں جان مال اور صلاحیت یہ بھی کمی بیشی کے ساتھ ہر ایک کے پاس ہر ایک ہر مرد عورت کے پاس ہی تھی اور ان تینوں طاقتوں پر اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہر فرد بشر کو اختیار دیا ہے ہم نے تمہیں جان دی ہے زندگی دی ہے ہم نے تمہیں مال دیا ہے روٹی روزی دی ہے اور ہم نے تمہیں صلاحیت اور استعداد دی ہے ان تینوں کے استعمال کا تمہیں اختیار ہے ہر ایک کا یہ اختیار موت تک موت پر یہ سارے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور انہی اختیارات کے صحیح یا غلط اچھے یا برے استعمال ہی کے نتیجے میں خود آدمی کی اپنی ذاتی زندگی اس کی اپنی گھریلو زندگی اس کی اپنی کاروباری اور معاملاتی اور معاشرتی زندگی اور اس کی اپنی دینی زندگی اس کا عقیدہ اس کی عبادت اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کی دنیا اس کی آخرت اس کی قبر اس کا حشر اس کا قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت جہنم کا فیصلہ یہ سارا اس سب کا دار و مدار ان تینوں طاقتوں کے ان تینوں طاقتوں پر اللہ کے دیے اختیار کے صحیح یا غلط استعمال اسی پر دار و مدار ہے آدمی میں ایمان بنتا ہے تقوا بنتا ہے توکل بنتا ہے توازو بنتی ہے خوف خدا بنتا ہے فکر آخرت بنتا ہے قبر کے سوالوں کا جواب کا فکر بنتا ہے اس کی عملی تیاری کرتا ہے منشراج سے گزرنے کا خیال ہوتا ہے اس کے اسباب کی کا فکر کرتا ہے نبی کے نورانی ہاتھوں جامع کوشل ملے اور نبی کی طرف سے دھکے پڑنے سے بچ جائے سحفن سحقن دور ہٹو منہ کالا کرو ایسے آواز سے حفاظت ہو جائے اس کا فکر کرتے ہوئے جان مال اور صلاحیت دوسرا راستہ یہ علمون ظاہرم من الحیات دنیا یہ علمون ظاہرم من الحیات دنیا وہ ہماری آخرت ہوں صرف آنکھوں دیکھی ہی کو جانتے ہیں یہ آسمان یہ زمین یہ ہوائی جہاز یہ فیکٹریاں یہ کارخانے یہ حکومتیں یہ دولتیں یہ ہتھیار یہ فوجیں یہ پیٹرول کے کنویں یہ پلاٹینم یہ سونے اور یہ چاندی اسی کو جانتے مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اللہ کے یہاں کی پیشی ہے اپنی ہر چیز کا جواب دینا ہے وہ کل انسان الزمنا ہوتا رہو فی رقی وہ رہو یوم القیامت کتابیں یلقاہ منشورا اقرا کتاب کفا بنف کل یوم علیہ کا نصیبہ ہر ایک کا نام اعمال مال اس کی گردن میں توق بنا کے ڈالا جائے گا فلانی گڑی فلانی رات فلانے دن فلانے موقع پر زبانوں کے بول آنکھوں کا دیکھنا ہاتھوں پیروں کی حرکت کہاں کیا جو کچھ ہے تعلیم میں کتنے جم کر بیٹھے ہو گشتیں کیسی شاندار کی ہے اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو کتنا متوجہ کیا ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی علمت اللہ کے خزانے اللہ کا تعلق اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا اس کی کتنی دعوت دی ہے وہ بھی ہوگا جھوٹ کتنا سود کتنا دھوکہ کتنا مردم آزاری کتنی ستم ظریفی کتنی حلق خدا کی راہ میں کانٹا بن کر جینا کتنا محلے والے پریشان گھر والے پریشان گلی والے پریشان ملک والے پریشان عالم کی چار چنتا میں بسنے والا انسان ایک ایک چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزال قدمہ عبدین حتی اس ادان خمس اس میدان میں جہاں اولین و آخرین جن و انس تمام کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دیں زندگی کہاں بتائی جوانی کہاں لٹائی مال کمایا کہاں سے اسے خرچ کہاں کیا جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا یہ ایک ایک کو جواب دینا جیسے پلسرات وہ امن کم اللہ واری دہا وہ امن کم اللہ واری دہا دانا رب کا حتمم مقدیا ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ناگزیر کوئی بچ نہیں سکے گا اب جان مال اور صلاحیت پر اللہ کے دیے اختیار کے استعمال کے دو میدان بتلائے ہیں اس لیے یہ جان یہ مال یہ صلاحیتیں نبیوں کے پاس پیغمبروں کے پاس تمام نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے پاس اشر مبشرہ کے پاس مہاجرین و انصار کے پاس تابعین طب تابعین کے پاس فقہ مفسرین و ائمہ مشتحدین ان کے پاس بھی تھی یہی تینوں طاقتیں فرعون قارون حمان شداد ابن خلف رتبہ شہبہ کسرا قیصر پیسر مقوقش ان کے پاس بھی تھی اور آج بھی آج بھی یہ تینوں طاقتیں اچھوں کے پاس بھی بوروں کے پاس بھی چونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبا ہے الخلق عیال اللہ مخلوق اللہ کا کنبا ہر آدمی کو اپنے کنبے سے پیار ہوتا ہے بچوں میں کوئی معذور ہے جس بھاگے بچے پیدا ہوتے ہیں پیدائشی سنتے ہی نہیں بولتے ہی نہیں بہت سی ساری اپاہج لیکن ماں باپ کو اس سے کتنا پیار ہوتا ہے حالانکہ ماں باپ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے ماں کو تو خود بھی پتا نہیں تھا جب اس کی ناک بن رہی تھی جب اس کی آتے بن رہی تھی جب اس کی آنکھیں بن رہی تھی نہ ماں کو پتا تھا نہ باپ کو لیکن صرف چند دنوں پیٹ میں اٹھایا اس پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مثال اثرات تسلیم کی والدہ سے بھی کہا تھا واؤ نا علا ام موسا اندڑی واؤ نا علا ام موسا اندڑی خرطہ فریم بلا تفافی بلا تہزنی انار وجاڑی ہم نے الہام کیا علیہ السلام کی والدہ کو تم کون ہو موسا کی ماں ہو موسا کو پیٹ میں اٹھایا ہے موسا کی خالق نہیں ہو موسا کی خالق تو ہم ہیں کان ہم نے پیر ہم نے دیے زبان ہم نے دی عدم سے وجود ہم نے دیا زندگی تم تو ماں ہو ماں ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پوری کر لو اند بھی دودھ پلاتے رہو ماں ہو ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری اور خدا کرے خدا کرے ان اجتماعات سے ان جوڑوں سے جماعتوں کی نقل و حرکت سے مشیدوار جماعت سے اور شہروزہ و چلے و چار مہینے و پیدل و سواری اندر و باہر دور و قریب مردوں اور عورتوں اور سال والے علماء ان کی ساری نقل و حرکت سے خدا کرے خدا کرے خدا کرے امت کو سمجھ میں آ جائے ہماری ذمہ داری ہے کیا ایک ماں ہونے کے ناطے ماں کی ذمہ داری دودھ پلانا اور امتی ہونے کے ناطے کہ بندہ ہونے کے ناطے ہر بندے کی جو آدم کا بیٹا جو ہوا کی بیٹی مشرق میں ہو یا مغرب میں شمال میں ہو جنوب میں امریکہ میں ہو روس میں برطانیہ میں ہو ایشیا میں کہیں ہو جو آدم کا بیٹا ہوا کی بیٹی اس کے ذمے بندہ بندی ہونے کے ناطے اللہ کی مان کر جینا اللہ کی بندگی یہ اس کی ذمہ داری ایسے ہی جس نے کلمہ پڑھا اللہ کی توحید کا جس نے کلمہ پڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و پیغمبری کا ایک ہی وقت میں بندہ اللہ کا ایک ہی وقت میں بندہ اللہ کا اور اسی سانس امتی نبی کا امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہونے کے ناطے بندگی اور خدا کرے بندگی کو بھی سمجھیں بندگی کے معنی ہاتھ کر توڑ کے کونے میں بیٹھ جانا پال کی میں چلا جانا یہ کہ تو نسارا کا مزاج ہمیں درکفے جامع شریعت درکفے سندان ہمیں تو ساری چیزیں بتلائی اس لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو بال کی کھال کھال کی بھی کھال نکال دی بال کی بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال ایسے ایسے نقطے اور ایسی ایسی تحقیقات اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ہمیں اللہ علماء سے وابستگی اس طرح کی دے کہ ہم اپنے ہر قدم پر پوچھیں اللہ کا حکم کیا ہے نبی کا طریقہ کیا ہے آخرت کاہے پہ بنے گی کاہے پہ بگڑے گی قبر میں اجیلا اجالا کس عمل سے ہوگا قبر تنگ کیسے ہوگی ایک ایک چیز علماء نے بتائی اسی لیے کہا انسان ہیں بندے ہیں انسانی زندگی کے پانچ شعبے کھانا پینا پہننا مکان لباس مکان سواری اور شادی یہ زندگی کے پانچ شعبے ہیں ہر ایک کے کھانا پینا لباس مکان سواری شادی دینی زندگی کے پانچ شعبے عقیدہ عبادت اخلاق معاملات اور معاشرت رہن سہن ان پانچوں میں اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی بہت پیاری مثال اللہ ان رحل اسلام دا اللہ اللہ رحل اسلام دا اللہ فدورو ہے تو دار لوگوں اسلام کی چکی چل رہی ہے تم سارے اکٹھے مل کر جیسے چکی پیسنے والی خاتون سارے دانوں کا مٹھا بھرتی ہے موٹا بھی ہے پتلا بھی ہے باریک بھی ہے اور آدھا بھی ہے پورا بھی ہے سب کا مٹھا بھرتی ہے اور ایک ساتھ ڈالتی ہے تم تاجر ہو کاشکار ہو امام ہو مقتدی ہو مولانا صاحب ہو تمہارے شاگرد ہیں عوام ہو خواص ہو کسی عہدے کرسی پر ہو کوئی سی تمہاری حیثیت سارے اکٹھے مل کر اس اسلام کی چکی میں آ جاؤ وہ دور ہے تم سارے اکٹھے مل کر اس چکی کے تابے جہاں وہ چل رہی ہے تاجروں کا دین کاشکاروں کا دین مزدوروں کا دین کارخانے داروں کا دین حاکموں کا دین پبلک والوں پبلک کا دین ہر ایک کو اس کی شریعت بتلا مطلب سارے اس چکی میں کیسے چکی کے دو پارٹ ایک اوپر کا ایک نیچے کا نیچے کا پارٹ مقام اور اوپر کا پارٹ نقل و حرکت ان دونوں کے بیچ میں جب دانا آتا ہے تو پستا ہے آٹا بنتا ہے ایسا آتے کہ پوریاں بنتی ہے چپاتیاں بنتی ہے کیک بنتے ہیں اب ریڈ کیا کیا بنتی ہے کتنی ویرائٹیاں بنتی ہے اور پھر دنیا میں کہاں کہاں جاتی ہے کہ یہ ان دونوں کے بیچ کے پیسے ہوئے خواہشات انہوں نے پیس دی منمانیاں انہوں نے پیس دی ذاتی اغراؤ ذاتی مفاد پیس دیے دنیا تلبی اور خود غرضی سب ایسے پیسے جیسے دانا پسا دو پاٹوں میں اپنا وجود ختم کر دیا میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اسی سے سب کچھ کہ ان کے ایسے بنے ہوئے شہروزہ جماعت میں ہوں اپنی مسجد کا مقامی گش کر رہے ہوں اپنے گھر مسجد کی فضائل کی کتابوں کی تعلیم کر رہے ہوں اپنی دکان پر بیٹھ کر گاہک کو ڈیل کر رہے ہوں کسی پارٹی سے لے رہے ہوں کسی ملک میں جا رہے ہوں ایسے پیسے ہوئے جو اندر سے بنے جن میں خوف خدا بنا جن میں تقوا بنا جن میں توکل بنا جن میں صبر و شکر بنا جن میں زہد و دنیا سے بے رغبتی بنی جن میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنی ان کی عبادت و اطاعت بنی یہ جیسے اس پیسے ہوئے آٹے کے بسکٹ اور اس بیکری کے کیک اس بیکری کی کے بریڈ اٹور روٹی کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہے پھر ان کے ہاتھوں تقوا ان کے ہاتھوں توکل ان کے ہاتھوں ایمان ایمان ان کے ہاتھوں اللہ کا تعارف ان کے ہاتھوں نبی کی محبت جیسے فیکٹریوں سے سامان سپلائی ہوتا ہے پھر ایسی مقامی جماعت ایسی مسجدوار جماعت ایسی اپنا مقامی کام اب پھر اس کو اوپر کے پتھر کی طرح یہ پھر رہے ہیں روزانہ ہفتے واری ماہانہ سالانہ مقامی اور باہر کی نقل کہ ان کے ہاتھوں میں منتقل ہوگا اس چکی کے بیچ میں آیا دانا پیس کے آٹا بنا آٹے سے پیسٹری بنی کیک بنے ناخائیاں بنی بسکٹ بنے اور کیا کیا کیا کیا کیا بنا یہ سب سپلائی ہوا ان دو محنتوں کے بیچ میں لیکن پیسنا پڑتا ہے مجاہدے کے ساتھ قربانی کے ساتھ اپنے کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے کرما والی ذات اللہ کی کلمہ سیکھ رہے ہوں کلمے کی دعوت دے رہے ہوں نمازیں سیکھ رہے ہوں نمازوں کی دعوت دے رہے ہوں ایسے کلما کی صحبت میں مسئلے مسائل سیکھ رہے ہوں اس کی دعوت دے رہے ہوں کہ پھر ان کے ہاتھوں وہ محمد شراسم والی زندگی گھر گھر دل در گلی گلی کچا کچا گاؤں گاؤں اقلیم با اقلیم عالم کی چار سمتوں میں اللہ ان کے ہاتھوں پہ یہ اللہ کا کنبا اللہ کو اس کے ہر فرض سے بڑی محبت ہے ہر فرض اس کی اس کی زندگی ضائع نہ ہو اس کا وقت برباد نہ ہو خود اس کی زندگی اس کے لیے گلے کا ہار نہ بنے اس کی زندگی اس کے لیے وبال نہ بنے اس کا مال اس کے لیے آگ کے پترے نہ بنے اس کی صلاحیتیں اس کی سوچ اس کی میٹنگیں سوچ میں پانچ بجے میٹنگ کی دس بجے میٹنگ کی اس کی میٹنگیں ہر ایک اپنا دماغ ہر ایک اپنی سوچ ہر ایک اپنی چالاکی ہر ایک اپنی تھیم کیا کہہ رہے تھے ہر ایک استعمال کر رہا یہ ان کی اپنی سوچ ان کی اپنی ان کی اپنی صلاحیتوں کا استعمال یہ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں وبال نہ بنے اس لیے اللہ پاک نے بہت پیار کے ساتھ اور رحم فرماتے ہوئے مخلوق کو پیدا تو کر دیا کنبے کو وجود تو دے دیا لیکن یہ نہیں کہا اب جیو جیسے تمہارا جیچا ہے اب مرو جیسے تمہارا جیچا ہے اب کھاؤ تمہارا جو جیچا ہے اب کماؤ ایسے جیسے تمہارا جیچا ہے اب پہنو وہ جو تمہارا جیچا ہے اور راتیں ایسی اور دن ایسی اور حرکت ایسی اور سکنت ایسی نہیں تم جی کے بندے نہیں ہو اس لیے کہ وہاں کہہ دیا ابرا تمن تخذ الہ ہوا جو اپنی منمانیوں کے بندے بنے جو اپنی جی کی چاہتوں کے بندے بنے حلال حرام جائز ناجائز اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی قبر کا اندھیرا قبر کا اجالا نبی کے ہاتھوں جامع کوثر ان میں سے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر جو جی میں آیا کہ ان کے لیے کیا بتایا وہ امامن بغا آسل حیات دنیا انہی میل من خواب مقام ربی و نہ ہوا ہر وقت اس کا خیال ٹھیک ہے بشر ہیں انسان ہیں کھائیں گے کمائیں گے پہنیں گے شادیاں کریں گے بچے ہوں گے سب کچھ ہوگا اللہ کے سامنے کی پیشی یقینی ہے ایک ایک بات کا جواب دینا ہے جس چیز کو اس نے منع کیا اس سے اپنے کو روکا جس کے کرنے کو کہا کیا اور اس کرنے میں جو مجاہدہ کرنا پڑا جو قربانی دینی پڑی جتنے جان کی قربانی مال کی قربانی یہاں تک کہ اپنے جذبات کی قربانی خدا کرے ہم سیرت پڑھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی اور جیسے بار بار بار بار ہم سنتے ہیں ہماری اس محنت کے لیے ہماری اس دعوت کے کام کے لیے اصل نمونہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اس لیے کہ آپ کو دو ذمہ داریاں دی گئی تھی آپ کو اپنی ذات سے کرنا ہے اللہ ہر ایک کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو جائے ہر ایک اپنے خالق و مالک کو پہچانے اس کی آواز لگانا اس کے لیے تھکنا پچنا پیٹ پر پتھر پانا جو کرنا پڑے آپ کو یہ کرنا ہے آپ کی ذمہ داری لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اور امت کو رخصت کرنے سے پہلے ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے آپ کو جانا ہے جو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخون تک ظاہر بھی اور باطل بھی عقیدہ بھی عبادت بھی عمل بھی اخلاق بھی کھانا کمانا بھی غم بھی خوشی بھی راتیں بھی دن بھی پورے کا پورا آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ایک مجمع آپ کو تیار کر کے جانا ہے اسی لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمے کو تیار کرنے کے لیے ہجرت کی تھی یہ بات نہیں تھی کہ مکہ سے زیادہ اسی لیے روتی آنکھوں آپ نے رخصت کیا تھا اللہ کے گھر کو اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے تیرے پڑوسی مجھے کام نہیں کرنے دیتے میرے ذمہ کام ہے میں ان سے ان سے دولت چاہتا ہوں نہ ان کی سرداری آئے تھے بڑے بڑے واپس بنا کر ان لے کے پیسے والوں کے پاس کیا پیسے والے پیسے دکھائیں گے عہدے والے عہدے دکھائیں گے یہی دو تین چیزیں ہیں حکومت عورت پیسہ حکومت دولت عورت وہاں اللہ جنت آخرت درجات اللہ کی خوشی اللہ کی رضا وہاں وہ بتائے آئے تھے آپ سرداری چاہتے ہو تو ہم سردار بنا دیں دولت چاہتے ہو تو ڈھیر لگا دیں اگر عورت چاہیے تو عرب کی حسیناؤں کو جمع کر دیں جتنی جیسی جب یہ بات سے ارے کہہ چکا تو کہہ چکا اپنی کیا کہہ رہا ہے سرداری دولت عورت کہہ چکا سن جس کام کے ساتھ اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے جو ذمہ داری اللہ نے مجھ کو دی ہے اسی لیے میں کہہ رہا تھا بیچ میں کہ جس طرح حضرت مشال اسلام کی والدہ کو یہ کہا تھا ماں ہونے کے ناطے دودھ پلانا تمہاری ذمہ داری خدا کرے اس پوری سارے اجتماعات اور سارے جوڑ ساری نقل و حرکت اور ساری دعوت کے سارے اعمال سے امت کے ایک ایک فرد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم بچوں کے باپ بعد میں بیویوں کے شوہر بعد میں زمینوں کے مالک بعد میں حکومت کے صدر و وزیر بعد میں ہم کسی شعبے کے جو کچھ ہے بعد میں ہیں اللہ کے بندے پہلے ہیں نبی کے امتی ساتھ ساتھ عبادت زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور نبی کے غم کو غم بناتے ہوئے نبی کے کام کو اپنا کام بنانا نبی والے جذبے کے ساتھ نبی والی نیت کے ساتھ نبی والی خیر گاہی کے پاکیزہ جذبے کے ساتھ نبی والے اخلاق کی بلندی کے ساتھ نبی والے اشار و ہمدردی کے ساتھ یہ ہمارا اصل کام ہے خدا کرے ان سارے بیان اور ساری نقل و حرکت سے امت کو یہ سمجھ میں آتی بعض لوگ بےچارے وہی وہی بات کہ بعضوں کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے بعض تو اشارے میں سمجھ جاتے ہیں بعضوں کو بار بار ایک دفعہ سنی آدھی سنی آدھی میں سوئے ارے وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ بس اس کام کو مقصد بناؤ یا یعنی نہ بیوی کو بیوی کے نہ بچوں کے کھیت کا نہ کیار کے <laughs> کس نے کہا ارے اجتماع میں گیا تھا وہیں تو سنا آدھی سنی قربان جائے کالی کملی والے کے قربان جائے کالی کملی والے کے ایسا دین کامل ایک ہی وقت میں بحثیت بندہ ہونے کے بندے کا اپنے معبود کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو اور اسی وقت میں بحثیت انسان ہونے کے بیوی کا شوہر ہے تو اس کے ساتھ باپ کا بیٹا ہے تو ان کے ساتھ دادے کا پوتا ہے تو ان کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ ہر ایک کا حق بتلایا اور یوں فرمایا آپ کل حق حق حق ہر حق والے کو اس کا حق دو ہے حق والے کو اس کا حق دو اور جیسے اس کا حق دعوت کا حق ہے دعوت کے اعمال کا حق ہے گش کو اس کا پورا حق دو فضائل کی کتابوں کی تعلیم کو اس کا پورا حق دو صبح شام کی تصویر کو اس کا پورا حق دو نمازوں کو اس کا حق دو اجمان یوسف صاحب رحمتہ اللہ کا بیان پڑھ رہا تھا اللہ اکبر فرماتے تھے فرماتے ہم نے دیکھ وہ ہماری ایک رواجی نماز ہے بچپن میں سیکھی تھی کہ حافظ جی سے کسی میاں جی سے وہی چل رہی ہے اب وہ کیسی چل رہی اگر فضیلت معلوم نماز کی تو اس کے مسائل نہیں معلوم حضرت نے تو ایک مثال بھی دی ہے کہ ہمارے حالانکہ یہ نماز وہ ہے جس نماز پر ساری دنیا آخرت کے تمام مسائل کا حل اب پوری دنیا آخرت کی کامیابی اور جس کو نبیوں نے لے کر دکھائی صحابہ نے لے کر دکھائی وہ بھی ہمارے جیسے تھے لیکن محنت کی تھی ایمان پر محنت کی تھی نماز پر اسی لیے فرماتے تھے ہمارے چھ نمبروں میں اصل تو کلمہ نماز ہی ہے اصل تو کلمہ نماز ہی ہے یہ صحیح ہو جائے اس کے لیے تیسرے نمبر کا علم عقیدہ صحیح کیا ہے غلط عقیدہ کیا ہے اگر یہ علم اس کا علم نہ ہوا تو غلط کو صحیح سمجھیں گے اور غلط کا نتیجہ غلط ہوگا اس لیے علم اللہ کی ذات سے سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کے غیر سے سارا سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونے کا یقین اب فرماتے تھے اس کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو اور اتنا سنو اتنا سنو کہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اس لیے کہ قیامت کی علامات میں سے بتلایا ہے زبانوں کا کلمہ یوشی کو اتی علنا زمان ایک وقت آئے گا لائب من اسلام اللہ اسم نام کا اسلام ہم مسلمان ہم مسلمان شور بہت مچائیں گے لیکن اعمال اخلاق عقیدہ اور اسلامی زندگی اس کے اصول اس سے زندگی کوری اور شور بہت جیسے وہ تمام انبیاء اور رسول علیہ سلاد تسلیمات نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی مدتوں انتظار رہا ایک صدی دو صدی تین صدی اے نبی آخر زمان آنے والے ہیں یہاں تک کہ آپ جب تشریف لے آئے اور چاروں طرف خبریں پھیلی نبی منتظر تشریف لے آئے گاؤں والے بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہی ہیں یہ ساری شہری شہری زندگی میں ہوتی ہے اب جو انہیں پتا چلا وہ بھاگے ہوئے آئے دیکھا سرور کائنات تاجر مدینہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ موجود وہ گاؤں والا نے شور مچایا آمنا گاؤں والوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے جیسے ہم سارے ابھی جب تشکیل ہوگی نا اچھا کہیں گے بیچ میں کہیں گے بھائی دعوت کے کام کو اپنا کام بنایا انشاءاللہ اتنی زور سے کہیں گے کہ اگر کوئی نو مسلم یا کوئی غیر مسلم باہر سن لے اور ان کی انشاءاللہ سن لے تو گھبرا جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے لیکن جب تقاضے کہ ہر حال میں اللہ کے تیروں میں کا ایک تیر بن کر پیدل سواری اندر باہر دور قریب جب تقاضے آوے تو اس وقت ہر ایک دوسرے پہ دے او دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے والوں تو ان گاؤں والوں نے شور مچایا ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے آسمان سے جبریل امین علیہ سراد تسلیم آئے الم تکمینو پیارے نبی آپ کہہ دیجئے شور مت مچاؤ ابھی ایمان لائے ہو ہاں اتنا کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے ولم قلو ایمان فی کلو بالکل ابھی ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے لیکن جب ایمان آتا ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ آتا ہے ہم شروع میں جب عربی پڑھتے تھے شروع کی کتابوں میں ہم کو استاد سمجھانے کے لیے کہ واؤ جو ہے ماں کے معنی میں بھی آتا ہے ساتھ کے لیے تو وہ بردو ول جبات سردی آئی اور کوٹ آئے سویٹر آئے شالے آئی کمل آئے رضائیاں آئی لحاف آئے ہیٹر آئے کہ سردی آئی سات کوٹ لائی کمل لائی بلینکٹ لائی رضائی لائی کیونکہ ایمان ایمان آیا تقوا لایا ایمان آیا خوف خدا لایا ایمان آیا عمل لایا ایمان آیا پیار و پریم لایا اور ایمان آیا برکتیں لایا ایمان آیا امن آیا اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کماری بچی سنہا یمن سے پیدل چل کر مدی پاک صلی اللہ علیہ صاحبیہ پوچھا بیٹی راستے میں لوگوں کو کیسا پایا امین المین راستے میں کئی بستیاں عورتوں سے واسطہ پڑا ہر ایک کا انداز ایسا جیسے ماجائی بہن جیسے سگی بہنیں آپس میں محبتیں کرتی ہیں حالانکہ نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا نہ کوئی رشتہ داری نہ کوئی ناتا ہر ایک کا برتاوا ایسا جیسے ماجائی بہنیں مرد مرد بھی راستے میں پڑے امیر المؤمنین جیسے ایک بھائی اپنی سگی بہن کو کبھی میری اور ناپاک نظر سے نہیں دیکھتا کسی مرد نے مجھے ناپاک اور میری نظر سے نہیں دیکھا جب یہ کارگزاری سنائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بیٹی ہاں بیٹی ذاک شان ایمان ایمان کی یہی شان ہے ایمان آتا ہے عفت آتی ہے ایمان آتا ہے عزمت آبر کی حفاظت آتی ہے ایمان آتا ہے امن آتا ہے ایمان آتا ہے برکتیں آتی ہے بولو انا منو و تہنا ہی برکات میں نے اللہ کی طرف سے ایمان اپنے کیا کچھ لاتے اسی لیے شروع میں جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی افنا قولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ چونکہ جانتے نہیں تھے اور یہ بھی وہیں شروع کی کتابوں میں پڑھا تھا اناس اہدا ان لما چہلو اناسو لماج جس چیز سے آدمی واقف نہیں ہوتا اس کا دشمن آپ کو بھی بہت واسطہ پڑا ہوگا گھروں میں بچوں کو نہیں معلوم کہ ابا کی گھڑی کتنی قیمتی ہے ابا کا یہ قلم کتنا قیمتی ہے اس کو تو چمکدار چیز چاہیے آج کل تو گھڑیاں لاکھوں لاکھوں کی قیمت کی جس میں وہ ہیرے اور کیا وغیرہ بھی اس میں ابا گئے باتھ روم میں گڑی رکھی میز پر وہ چمک رہی تھی صاحبزادے بلند باز پال نظر لگتے جگر اکلوتے ہی تو ہیں وہ چمکتی گھڑی دیکھ کے لی اب بچہ اچھا، یوں یوں گھمانے لگا وہ گھماتے گھماتے ہاتھ سے چھوٹ گئی سوئیاں ایک طرف مشینیں ایک طرف پلیٹ ایک ابا ابا گھڑی ٹوٹ گئی ہے کیا ابا کہتے وہ تو کئی ہے چونکہ وہ جانتا نہیں ہے بچہ اس لیے اس سے کھیل کھیلتا ہے اسی لیے نبوت کی محنت میں اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھو کہ اس کے ایک ایک سانس میں کتنی بڑی بڑی جنتوں کے سودے ہوتے ہیں کتنوں کی ہدایت نام اعمال میں لکھی جاتی ہے تم تو سانس لیتے ہو تم تو بولتے ہو تھوڑی سی گھر گھر کی ملاقاتیں کرو گے اپنے بھائی کو پیار سے پھر جو اس کی قربانیاں سات مہینے کی جماعت میں بھی جا رہا سال میں بھی جا رہا اندر بھی پھر رہا باہر بھی پھر رہا اب جتنی نمازیں جتنا تکوا جتنی اللہ ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست لکھنوی ہی کے ان کی تشکیل ہو رہی تھی امریکہ کے لیے اب والد صاحب بہت خفا خبردار پھرتا پھرے گا کام نہیں ہے دھندا نہیں ہے یہ سارا چھوڑ کے جائے گا وہ ادب میں خاموش رہا تشکیل والے بھی چلے گئے ماشاء اللہ یہ جو مزدورات کا کام ہے نا آپ کے یہاں اللہ کرے اللہ کرے امت کے ہر گھر کی ہر خاتون جس طرح مردوں کو یہ جاننا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر خاتون کو کہ میں نانی ہوں نواسوں کی بعد میں دادی ہوں پوتوں کی بعد میں دلہن ہوں اپنے ضلع کی بعد میں اللہ کی بندی ہوں نبی کی امتی ہوں عبادت میری زندگی میری ذمہ داری اور نبی کے غم کو غم نبی کی فکر کو فکر نبی کی محنت کو محنت اور نبی کی والی زندگی کو اپناتے ہوئے اس کی دعوت کو لے کر عالم میں چلنا یہ میری زندگی خیر وہ تشکیل والے بیچارے چلے گئے بہو جو تھی اچھی سمجھدار اور اس لڑکے کے والد جو تھے بہت معذور چار پائی سنبھال لی تھی مسجد تک جانا بھی مشکل تھا وہی بہو لے کے آتی تھی ناشتہ بھی کھانا بھی پوچھتی ابا جی کوئی چیز آپ کی پسند کی آپ کی نہیں بیٹا سب ٹھیک ہے کھلاتی پلاتی جو بھی ناشتہ لاتی کھانا لاتی خیر خیریت پوچھتی خاصے مانوس ہوئے ایک دن کہنے لگی وہ تشکیل والے آئے تھے وہ ان کو امریکہ لے جانا چاہ رہے تھے میں اب اجے آپ کو معلوم ہے بارہ ہزار میل اور چار مہینے جائیں گے کاروبار جی جی میں نے بھی منع کر دیا خبردار جو آئے تو ابا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میرے ذہن کی ہے اسی لیے یاد رکھنا ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ میں حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور ہمارے حاجی صاحب مفتی صاحب یہ حضرات سب تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میں بہت دنوں تک سوچتا رہا اس لیے کہ وہ سہارنپور میں پڑھتے میرا بڑے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے بہت قریب میں بہت دنوں تک سوچتا رہا کہ حضرت بہت نہیں بہت لاغیر بہت کمزور جسم و جسے کے زبان میں بھی لکرت اللہ نے اتنا بڑا عالمگیر کام لیا کیا ایسی بات تھی بہت دنوں تک سوچتا رہا ایک دن سمجھ میں آئی حضرت کے پاس دو چیزیں تھیں اخلاق بہت بلند اور اللہ نے حکمت ایسی دی تھی کہ آدمی سوچ میں پڑ جائے اسی لیے ہمارے اس کام میں اس کی بنیادوں میں ہے ایک مرتبہ کا میج محراب نے ہم کو سنایا انگریزوں کا وہ آخری دور تھا اور ان کے یہاں بہت جلدی پھانسی کے آرڈر ہو جاتے تھے ایک آدمی آیا مجھے لمبی لمبی داڑھی صاف پکڑ پڑا ہاتھ میں یہ موٹا لٹ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات اللہ اکبر ہر آنے والے کو کس طرح لینا کیسے استقبال اس کی صلاحیت صحیح ٹھکانے کیسے لگے اس کا وقت نبی کے کام میں کیسے استعمال ایک ہی دھن تھی وہ آدمی آیا بڑے حضرت ایسے بیٹھتے تھے کہ جو داخل ہو آنکھیں دو دو چار جب وہ داخل ہوا حضرت ایسے جیسے کوئی شکاری شکار پر چپٹتا آ جا آ جا ایسا استقبال وہ حیران کہ کبھی دیکھا نہیں کبھی جانا نہیں اور میری اور یہ اللہ والا اسی لیے ہماری اس محنت میں اخلاق ہر ایک کو سینے سے لگانا ہر ایک کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے نبوت کی ساری محنت کا خلاصہ اگر وہ خالد ابن ولید بھی ہے اور اس کی وجہ سے سارا پاسا پلتا ہے اور اس کی وجہ سے چاہے مدینے کے گھر گھر میں سوگ ہے اور اس کی وجہ سے چاہے حضور کے دندان شہید ہوئے ہیں وہ خالد ابن ولید ہی کی وجہ سے تو ہوا تھا ایک مورچہ خالی دیکھ کر ذہین بہت تھے شال بہادر بھی تھے موقع دیکھ کے حملہ کیا ساری جیت ہار سے بدلی اور ایسی بگڑ مچی ستر تو بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہیں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے خود کی کڑیاں سر میں دس گئی اور مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں سفید ماتم نہ بچھی ایک ہی آدمی ہے بچوں کا باپ ہے تو بیوی کا شوہر بھی ہے چچا کا بھتیجا بھی ہے نانے کا نواسا بھی ہے ایک ہی آدمی سارے گھروں میں اس سب کی اصل وجہ خالد بن ولید اسی لیے کہتے ہیں کام دعوت دعوت دعوت خالی دعوت تقریر کا نام نہیں ہے دعوت چلے گی اخلاص کے ساتھ دعوت چلے گی مجھے تاج مولی تاریخ جمیل صاحب کے بیان سے انہوں نے جو حضور کا تعارف کرایا کیسے حسین خود اللہ کتنے حسین اکثر الخالقین اللہ کا حسن بتایا حضور کا حسن بتایا ایسے حسین ایسے حسین ایسے حسین کسی کی کسی عورت نے چلا ہے نہ قیامت تک کوئی چنے گی مجھے یہ سمجھ میں آیا جتنے آپ حسین اتنا آپ کا کلام حسین اتنا ہی آپ کا کام حسین اتنی ہی آپ کی سنتیں حسین اتنی ہی آپ کی شریعت حسین اتنی ہی شریعت زندہ ہو جائے اس کے لیے نقل و حرکت حسین اسی کے لیے مقامی کام حسین اس لیے کہتے کہتے یہ حسین محنت جو ہمارے ہاتھوں پڑی ہے اللہ کے واسطے اس کے حسن کو داغدار نہ کیے اس کے حسن پر دھبا نہ آنا دیجیے اس کا حسن اسی طرح رہے جو اس کے عمومی گش کا حسن ہے جو اس کی فضائل کی کتابوں کا حسن ہے جو اس کی نقل و حرکت کا حسن ہے یہ اپنے اسی حسن کے ساتھ رہے اور ایسا حسین ہے ایسا حسین ہے سالوں میں آنے والی غیبی مددیں مہینوں میں کھینچ کے لائے گا یہ کام لیکن اگر حسن بگاڑ دیا اس کا اس کا ایک بگاڑ دیا تو پھر بڑے حضرت فرماتے تھے کہ اسی کی وجہ سے امت پر آنے والی سالوں کے بعد کی مصیبتیں انہیں کام کرنے والوں اور اسی کام کے راستے سے مہینوں میں وہ مصیبتیں آفتیں آئیں گی اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو دن بہت قابل مبارکباد بڑا خوش نصیب اللہ کا وہ بندہ جس کی جان جس کا مال جس کی صلاحیتیں اس حسین کی حفاظت میں استعمال ہو نمازوں کا حسن اور ہے دعوت کا حسن اور ہے تعلیم کا حسن اور ہے جیسے اس کے مزے بھی الگ ہیں اس کا حسن بھی الگ ہے جیسے انگور کا مزہ اور کھجوروں کا مزہ اور شربتوں کا مزہ اور ہر پھلوں کے جوس کا مزہ اور ٹھنڈے پانی کا مزہ اور دودھ اور آئس کریم فلدے کا مزہ اور جس طرح یہ سب اور قورمے اور بریانی اور کباب اور سکھ کباب کیا ان کا مزہ اور راہ خدا کی نقل و حرکت کا مزہ اور ایمان کا مزہ اور ایمان کے لیے جان کھپانے کا مزہ اور ایمان کی راہ میں تھکنے کا مزہ اور ایمان کی راہ کی گرد و غبار چھیلنے کی اس کا مزہ اور اس میں حسن بھی ہے اس میں لذتیں بھی ہیں ہاں جب مزاج درست ہوتے ہیں تو کڑوی کڑوی لگتی ہے اور میٹھی میٹھی لگتی ہے لیکن جب بخار ہوتا ہے تو بخار ہوتا ہے تو میٹھی کڑوی لگتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو زہریلا سانپ ڈس لے اور اس کا زہر شرایت کر جائے اور گاؤں والے اس کو ابتدا میں فرسٹ ایڈ میں جو علاج کرتے ہیں وہ نیم کے پتے چپواتے ہیں وہ مرتے مرتے وہ لوگوں اس دھوکے سے نکلو ساری دنیا کہتی منیم کروا ارے مجھ سے پوچھو کتنا میٹھا وہ جس کو میٹھا کہہ رہا ہے باہر والے کہہ رہے بھائی یہ زندگی کے چند ہے زہر شرایت کر چکا ہے اب اسے کڑوی میٹھی ایسے میٹھی کڑوی رہے اکلوتا ماں کا جگر پارا اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے دی بخار ہے اما کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو کیا ہوا من اتنی کڑوی چائے منہ میرے اپنے ہاتھ سے دو چمچے تو ڈالے ہیں اب میں نے بنا کے تجھے دی ہے کل سے تھی کچھ کھایا نہیں کم سے کم چائے اماں جو بھی تم کہو تم بہت بزرگ تم بہت اچھی تم ایسی اور تم ایسی اور تم ایسی اور تمہارا حق تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا لیکن اماں چائے کڑوی ہے بیٹا تیرا مزاج بگڑ گیا ہے جب دوا استعمال کرے گا جب طبیعت نارمل ہوگی اسی چائے کو یوں کہے گا اماں ڈاکٹر آج کل شکر کم کھانے کو کہہ رہے ہیں شوگر بیمار بیماری یہ کیا آپ نے شربت بنایا ہے یا چائے ہے اسی کو کہے گا تو اسی لیے کہتے ہیں اس لیے یہ دعوت کی جو محنت ہے یوں ہی نہیں جو سنا لے کے بھاگے جو سنا لے کے بھاگے سمجھو سوچو سیکھو اب یہ تو ایسا اتنی میری طبیعت کھلتی ہے اس بات پر ایک دفعہ حضرت تمہارے رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے سہن میں ہے ایک بڑے میں آنے دو آدمیوں کے سہارے بھائی دیکھو وہ آدمی آ رہا ہے وہ آ گئے بھائی میں کہاں سے آئے جی ملک شام سے آیا ہوں کیسے آئے جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں اللہ کے بندے ملک شام اور وہاں تجھے کوئی اتحیات سکھانے والا نہیں تھا امیر المومنین بڑے بڑے صاحب بڑے بڑے صاحب پھر تو یہاں تک اس معذوری میں دین سیکھنا دین پر چلنا اور دین کی راہ میں کھپنا ایسا رگو ریشے میں پیوست ہو گیا تھا کہ بارہ سال کا بوڑھا بھی یوں کہتا ہے ان فرو خفا بمب اعلیٰ کی آیت مجھے بیٹھنے نہیں دیتی نئی نئے دلہن کی شب زفاف یا اللہ کبھی خدا کے چل تقاضا ہے اسی حال میں غسل کے بغیر جوان بھی اور بوڑھا بھی اور مرد بھی اور عورتیں بھی اور عوام بھی اور خواتین رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کانس نہیں تو اس بڑے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا ان قبر والوں سے آپ کے انکانوں نے جو اتحیات سیکھی ہے سنی ہے وہ سیکھنے آیا مجھے تو بڑا مزہ آتا کہ جنہوں نے بڑوں سے براہ راست سنی ہے جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے جنہوں نے کام کو سمجھا ہے اور کام کو لے کر اور کام کی راہ میں اپنے کو کھپایا ہے ان کے پاس بیٹھو ان سے پوچھو ان سے سمجھو اور پھر اخیر تک ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نبر اللہ قدر ہوں اپنے حجرے کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے دونوں پٹ پکڑے ہوئے مدراس کے ایک حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کے جا رہے تھے حضرت نے پوچھ لیا حاجی جی کھانا کھایا جی حضرت کھا لیا کچھ کام بھی سمجھ میں آیا حاجی جی حضرت جی آ گیا آ گیا آ گیا سمجھ گیا مولانا محمد یوسف صاحب نو اللہ قدہ نے بہت ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا حاجی ہاں جی ہمارے واسطے بھی دعا کر دو بیس سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں ابھی تک کام سمجھ میں نہیں یوسف صاحب بناوٹی بات کر رہے ہیں مشنری ان کے اندر کی آواز ہے اس لیے کہ کام جتنا اونچا جتنی نبی کی ذات اونچی جتنی نبی کی ذات پاک اتنا نبی کا کام پاک یہ تو ہوتے ہوتے ہوتے ہمارے تمہارے پاس ماں اس لیے مارا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی بلندی اس کی طاقت اور اس کی عظمت کو جو کہتے تھے کام وہی ہے فرماتے تھے ہم تو سو فیصد اس اعتقاد کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے تھے اس کے اعمال دعوت اس کے اعمال دعوت یہ عمومی گشت یہ خصوصی گشت یہ تعلیمی گشت یہ اسلوم یابی کا گشت یہ تشکیلی گشت یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی تعلیم اور یہ یہ قرآن کی تلاوت یہ اپنے بھائیوں سے ملنا یہ ان کی تشکیل یہ جتنے اعمال دعوت ہیں فرماتے تھے آج بھی ان عملوں میں یقین کے بدلنے غلط یقین صحیح یقین سے بدلے اللہ کے ہر غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین نکل کر ایک اکیلے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین آئے آج بھی ان عملوں میں اس کی تاثیر ہے اس اس لیے کہ یقین ہی کہ کھوٹی پر ساری زندگی ہے جیسے وہ چکے کی مثال دی تھی نیچے کا پتھر اوپر کا پتھر لیکن سارا اس کا چلنا بیج کی کھوٹی پر ایسے زندگی کی کمائیاں خرچ شادیاں بوجھ ساری زندگی اس یقین کی کھوٹی پر ہے یقین اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو ہر قدم پر اللہ کیا کہتے ہیں اللہ کا کیا حکم ہے نبی نے اس کے پورا کرنے کا طریقہ کیا بتایا اور یقین ہی داواں ڈول ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ملک ہے تو سب کچھ ہے ہتھیار ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ تمہارا تو یقین داواں ڈول ہے اللہ کے غیر سے ہونے کو بولنا اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچنا اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھنا یہ یہ موت ہے ایمان کی موت ہے ایمان کی اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے ہر چیز کو مٹی دیکھنا سیکھو کوئی سی شکل سامنے آئے انسانوں میں سامانوں میں زمینوں مکانوں کوٹھیوں بنگلوں حویلیوں میں ہتھیاروں فوجوں حکومتوں میں سونے چاندی کے ڈھیروں ان کی کانوں کوئی سی شکل سامنے آئے کہو مٹی ہے ایک دن مٹی ہو جائے گی تعریف اس اللہ کی جس نے مٹی سے یہ آدمی بنایا اور پھر اس کو ایک دن مٹی بنائے گا کہ جتنا اللہ کے غیر کو مٹی دیکھنا سنو گے سوچو گے بولو گے دیکھو گے اتنا اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین دل کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا پھر یہ یقین وہ کروائے گا جو صحابہ نے کیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جس فوج میں ہوتے مقابلے کا دشمن کہ بھائی اس میں تو خالد ساتھ ہے ان کے خام خواہ کے لیے منہ کی کھانی پڑے گی ایک موقع پر دشمن کے آدمی آئے حضرت خالد رضی اللہ سے کہا میں خالد تمہارے ہاتھوں ہارنا تمہارے ہاتھوں مرنا اور کٹنا اس سے تو اچھا زہر پی کے مر جائیں حضرت خالد رضی اللہ بیٹا کیا کیا زہر کیا ہوتا ارے زہر نہیں جانتے زہر پی کے آدمی مر جاتا ہے کہاں ہے وہ لائے کٹورا بھر کے وہی ہوئی سمجھے تھے نا اچھا ہے پاپ کٹے خالد میں ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اس اللہ کے نام سے ایسا پیا جیسے روح افزے کا شربت پی رہا ہوں غٹ غٹ غٹ چونکہ تو ارے یہ کیا ہوا کہ سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیچ کر بہت بڑا احسان کیا ہے اور وہ دین متین لائے ہیں اور پورا کامل مکمل دین بچے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر خدا کے سامنے کی قیامت کی پیشی تک ایک انسانی زندگی میں جتنا نشے و فراز آ سکتا ہے اس سب اس سب میں مکمل رہبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ جس نے دین دیا ہے اس کے نام کی یہ طاقت ہے میں نے کہا بسم اللہ اس اللہ کے نام کی یہ طاقت اس میں کتنی طاقت اس کی نماز میں کتنی طاقت اس کے روزے میں کتنی طاقت اور یہ روزہ نماز سو فیصد پوری امت کے زندہ ہو جائے اور امت کے ہاتھوں عالم میں زندہ ہو جائے اس دعوت کی کتنی طاقت خدا ہمیں دعوت سمجھائے اس لیے بر حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے واسطے اسے رسم نہ بنائی ہو ایک رسم ہے پوری کر لو بھائی آج میں جدہ گشتے اچھا اچھا تو پھر تم چلو میں آتا ہوں ارے بھائی تھوڑی دیر تعلیموں کی اچھا اچھا آپ شروع تو کرو فرماتے کہ آج بھی ان آمال دعوت میں یقینوں کے بدلنے اب پوری زندگی میں وہ معاشرت معاملات اخلاق کھانا کمانا پینا پہننا اوڑھنا اس سب میں مکمل تبدیلی کا آج بھی ان عملوں میں وہی اثر ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا لیکن اب پھر اس کے ساتھ مثال دی کہ جسے لیمو حضور کے زمانے میں پانی میں نچوڑا جاتا پانی کھٹا ہوتا تھا پندرہ سو سال ہو گئے کیوں بھائی لیمو کی تاثیر بدلی ابھی بول رہا پاکستان والوں تمہارے یہاں بدل گئی آج بھی ان کی وہی تاثیر اور عجیب بات یہ ہے ایسا آدمی جس کو اپنے نام کا دستخط کرنا نہ آتا ہو ایسا آدمی جو بیچارہ ہاتھ پیر سے معذور ہو وہ بھی اگر اسٹیشن کا پولی یا سڑک کی جھاڑو دینے والا اگر وہ بھی نچوڑے گا تو پانی کھٹا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی بہت بڑے بزرگ کوئی بہت بڑے منسٹر وہ بھی جو نہیں یوں کہ اعمال دعوت اعمال مسجد یہ دعوت یہ ایمان آخرت کے تذکرے یہ جنت الز کے تذکرے یہ فضائل کی تعلیم پھر علماء کی صحبت میں رہ کے مسائل کا علم اور اس کے ساتھ کہ اس کی گشتیں اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتیں اس کے لیے ہفتے مہینے سالانہ نقل و حرکت کہ آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے ہاں شرط یہ ہے کہ لیمو لیمو ہو کیا لیمو لیمو ہو ورنہ اب تو ماشاء اللہ دنیا بہت فارورڈ جا رہی ہے نا ہر ایک کے گھر میں شوکیش ہر ایک کے گھر میں شوکیش سبزیوں کا شہد ہے پھلوں کا شہد ہے کریلا بھی ہے اور لیمو بھی ہے اور پپیتا بھی ہے اور کیا نام انار ایسا کھلا ہوا کہ منہ میں پانی آ جائے لیکن سب پلاسٹک کا لیمو بھی ہے ابا بہت جی چاہ رہا آج تو لیمو کا شربت پیے اچھا بیٹا اس سے نہیں ابا لیمو ہے تو صحیح ہاں بیٹا دیکھنے کا ہے اس میں کچھ ہے نہیں اسی لیے یہ کہ خالی دعوت دعوت دعوت تبلیغ تبلیغ تک یہ نہیں ہے اس کے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کے ہر عمل کی فضیلت کے استحصار کے ساتھ اور پھر اس کا اس کے مسائل اگر فضائل سارے سامنے ہیں لیکن مسائل معلوم نہیں ہیں تو سارا کی سارا کیا کرا سب بگڑ گیا آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت نے مثال دی سبحان ربی العظیم رکو کی تشبیح ہے نا لیکن اگر سیکھا نہیں علماء سے مسئلہ پوچھا نہیں اور بجائے سبحان ربی العظیم کے اگر سبحان ربی العظیم کہا را یا میم فرمایا نماز ٹوٹ جائے گی اس لیے جیسے فضائل کا علم ضروری ہے ایسے مسائل اب مسائل علماء کی صحبت سے اب یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی نماز کو طاقتور بناؤ اور نماز میں پانچ چیزیں پیدا کرو جس نماز میں پانچ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں آسمان سے کچھ سی طاقتیں زمین پر کھینچ کر نماز لاتی ہیں سب سے پہلے کلمے والا یقین کلمے والا یقین فضائل والا علم مسائل والی شکل اللہ کا دھیان اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی نیت اخلاص فرمایا کرتے تھے اسی میں اسی بیان میں خلفائے راشدین اخیر تک خلیفہ ہیں اور نماز سیکھ رہے ہیں ہر روز کہ نماز میری نبی کی نماز کے قریب ہو جائے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھائی اور پھر یوں فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دے دو اب ہر ایک اس کوشش میں ہے میری نماز حضور کی نماز کے قریب ہو جائے میرا سجدہ میرا رکو میرا قیام میرا اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب حکمت کی بات بتائی میں نے کہا کہ سعید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دو باتیں ان کے اندر دیکھی جس سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ایک حکمت تھی اور ایک اخلاق تھی وہ جو آدمی آیا تھا اس کے منہ سے شراب کے بھپکارے آ رہے تھے اور حضرت میں اس سے مانگتا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کہاں سے آئے کیسے آئے حضرت آپ ہی کے پاس آیا ہوں میرے پاس میرے پاس اچھا کیسے آئے حضرت میرے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے آپ سے دعا کی درخواست کرنے آیا میں تو اس مسجد میں پڑا ہی ہوں تیرے دعا کرنے کو کس سے کہہ رہے اسی لیے کیونکہ دعوت حکمت سے چلے گی حکومت سے نہیں دعوت پیار سے چلے گی زور زبر نہیں دعوت چلے گی اخلاص سے دعوت چلے گی استخلاص سے دعوت چلے گی قربانی سے دعوت چلے گی حکمت سے دعوت چلے گی آپس کے ایک دوسرے کل پھر کر میرا آپ کی بنا دانی زندگی قسط اور تمہارے لکھا ہے اگر تمہاری یہاں کسی کا سب ایک لاٹھی سب ایک بھاؤ یہ تو سندیت ہے آپ کل حق حق کا قدر جس کا جو مرتبہ ہے اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے سلوک کرو وہ آدمی آیا جب حضرت نے کہا ہاں تو آپ کروں گا تو میرا کام بھی کرے گا یہ بیچارے یہ اینک جیسے ہیں چشمہ ویسی اینک والے کو دنیا ساری کالی لال والے کو ساری دنیا لال جن کے دل و دماغ پر مادہ چھایا ہوا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے پیسہ ہے تو پانی میں راستے بنا لیں گے پیسہ ہے تو ہوا میں اڑ جائیں گے اور پیسہ ہے پیسہ پیسہ پیسہ وہ بیچارے یہی سمجھتے میرا کام بھی کرو گے جی حضرت جی ضرور کروں گا وہی سمجھا کے جنگ اس لیے تو اس وقت تو بنگلے والی مسجد اور پورا نظام الدین کا ایریا بالکل جنگل بیابان دن میں لوگوں کو جاتے ڈر لگتا تھا وہ یہ سمجھا کے مولوی جی ہیں ایک کونے میں ہیں شاید آٹے کو کہیں گے یا کچھ چاول دال کو کہیں گے جی جی جی آپ کا کام ضرور کروں گا آپ نے فرمایا کلمے کی دعوت دیتے رہیو ہے جی ارے جی، کلمہ تو منہ پہ بھی نہ آوے کلمہ تو مجھے بھی نہیں آتا اب حضرت نے اس کو دائی بنایا ایسا آدمی جس کو اپنا کلمہ نہیں آتا ہے اس کو بھی دائی بنایا ہے خدا کرے ہم دعوت کی حکمت کو سمجھیں دعوت کی طاقت کو سمجھیں دعوت کے نتائج کو سمجھیں لیکن یاد رکھنا جب دعوت اپنے نہج پر دعوت اپنے اصولوں پر جیسے اس کا حسن جتنے محمد شم حسین ہیں ان کا کام اتنا ہی حسین ہے جتنی محمد شم کی دعا میں طاقت ہے کہ حضور کی دعائیں علماء نے لکھا ہے جو دعا حضور سے ثابت ہے ہر مصنون دعا نے عرش الہی تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے اور جو دیکھے بھلے راستے پر چلتا ہے وہ منزل کو پاتا ہے جتنی حضور کی دعا میں طاقت اتنا ہی حضور والی محنت میں طاقت عرش کو ہلا دینے والی آسمانی کچھ طاقتوں کو زمین پر اتارنے والی لیکن چلے گی حکمت سے یہ زبردستی نہیں چلے گی حکومت سے نہیں چلے گی پیسوں سے نہیں چلے گی یہ چلے گی جان کی قربانی مال کی قربانی جذبات کی قربانی منمانیوں کی قربانی خواہشات کی قربانی دنیا طلبی کی قربانی خود غرضی کی اللہ اکبر کیا آپ نے ایسا مجمع تیار کیا تھا اتنا تو دیکھ لیا کہ خالد کی وجہ سے سارا پانسا پلٹ گیا لیکن نبوت والی محنت کی بنیادی چیز ہر ایک کا بھلا چاہنا خیر خواہی اس لیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا ہر ایک کے پاس جان مال اور صلاحیت نبوت کی محنت ہر ایک کا وقت ہر ایک کی صلاحیت ہر ایک کی استعداد ہر ایک کا پیسہ اپنے صحیح مشرف پر لگے اور صحیح مصرب وہ نبوت والی محنت ہے اس لیے کہ نبی نمونہ ہے نبی کے طریقے پر کھانا کھانا بھی صحیح مصرف نبی کے طریقے پر بیوی سے ملاقات بھی صحیح مصرف نبی کے نبی کے طریقے پر بیوی کے منہ میں لکما دینا بھی صحیح مصرف ندی کے طریقے بیوی کے سے جمع کرنا بھی صحیح مشرق اور نبی کے نبی کے کام کے لیے راہ خدا نے کبھی پدر کبھی عہد کبھی خندق کبھی پیدل کبھی سواری کبھی پیٹ پر پتھر کبھی کھجروں پر گزارا کبھی اونٹوں کی اجڑیوں کو نچاڑ کر یہ سب صحیح مسئلہ حضور جانتے تھے سمجھ گئے خالد یہ سارا سب کچھ جو ہوا خالد کی اپنی ذہانت اسی لیے میں کہہ رہا تھا حضور نے دعا بھی دی ہے اب دعا بھی دی ہے ستیا ناش جائے ستیا ناش جائے ان کا جن کا وقت جن کا پیسہ جن کی صلاحیتیں خدا کی مخلوق کو ستانے انسانوں کی عزتوں سے کھیلنے اپنی صلاحیتوں کو جان و مال کو برباد کرنے اور ان کے ہاتھوں وہ ساری خرابیاں عام ہو رہی ہوں کہ سکیا ناش جائے ان کا حضور کی بد دعا ہے اور دعا ہے خدا ان کو اچھا رکھے ان مبارکباد ہے جن کے ہاتھوں تعلیم کے حلقے جن کے ہاتھوں مسجدیں جن کے ہاتھوں مشیدوار جماعتیں جن کے ہاتھوں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت جن کے ہاتھوں بھائی بہنوں کے حقوق جن کے ہاتھوں میاں بیوی کے حقوق جن کے ہاتھوں پڑوسیوں کا حق جن کے ہاتھوں علماء کا حق علماء کا احترام جن کے ہاتھوں امت کے ساتھ کی خیر خواہی زندہ ہوتی ہو خدا ان کو مبارک کرے حضور سمجھ گئے حضور کی نظر کے کیا کہنے خالد ہے بڑا جاندار جوان ذہین بھی ہے مورچہ خالی دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہوگا اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس محنت کے بنیادی دو اصول ہیں مردم شناسی اور موقع شناسی لوگوں کو سمجھو لوگوں کو پہچانو ان کی صلاحیت ان کی استعداد اور اس کو ٹھکانے لگانا اس کو صحیح مشرب میں ان کو استعمال کرنا دعوت اس راستے سے چلے گی اور موقع محل سمجھو حضور سمجھ گئے خالد ہے بہت ذہین موقع شناس ہے لیکن اس وقت غیروں کا ہاتھ غیروں کے ہاتھ میں ہے کھلونا بنا ہوا ہے وہ جہاں لے جاتے ہیں جاتا ہے جہاں لاتے ہیں آتا ہے جو اس سے کہلواتے ہیں وہ کہتا ہے جو کرواتے ہیں یہ کرتا ہے کاش اس جوان کی جوانی کاش اس کی ذہانت کاش اس کی موقع شناسی کاش اس کے اندر کی و بے باقی اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد وسلم والی زندگی گھر گھر در در پہنچ جائے اس کے لیے استعمال ہو ایک جملہ کہہ دیا ان کے بھائی ولید ابن ولید جو تھے وہ ایمان لا چکے تھے آپ نے فرمایا بھائی تمہارے بھائی خالد لیکن وہ بھی حکمت ان کے پاس بھی تھی جی آ جائیں گے چائے وہ آ جائیں گے یہ نہیں کہا وہ بھاگ گیا اسی لیے یوسف مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی ایک دفعے کی بات ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی حیدرآباد کے ایک بڑے عالم اور ایک اچھا بڑا ادارہ چلاتے ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی امیر تبلیغ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کو جی چاہتا ہے جماعتیں آ رہی ہے جماعتیں جا رہی اجتماع ہو رہے ہیں ساتھیوں نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ جی ایسے ہیں ایسے ہیں اور وہ حضرت بہت اچھا اب وہ تشریح آئے حضرت نے ان کے لیے پورا اہتمام کھانے پر جب تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلے بھائی مولانا کو بلاؤ مہمان کو بلاؤ کھانے کی چیزیں گرم روٹی کھانا کھا لیا آرام فرمائیے ایک آدھ وقت گزرا ہو ساتھیوں پر کھپا کہ میرے گھر کھانا نہیں تھا تم مجھے یہاں لائے ہو میں نے تم سے کہا تھا میں مولانا صاحب عبد اللہ سے ملنا چاہتا ہوں حضرت جی آپ خفا نہ ہوں وہ آپ کے پلنگ کی جو چادر جنہوں نے بدلی وہ تمہارے بس بس بس سمجھ گیا جیسے تمہارا اپنے پاکستان میں تمہارے جو وزیر تعلیمات کے اس وقت میں جب مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جماعت تھی اور اس دن کھانا پکانے کی باری تھی وزیر تعلیمات کو کسی نے کہا نام تو مجھے معلوم نہیں ہے کون تھے کہ جی وہ مولانا صاحب کی جماعت آئی ہے اس میں صاحبزادے بھی ہیں اور ملاقات کرنی چاہیے بہت اچھا آئے تو دیکھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ پیاز کاٹ رہے ہیں سبزی کاٹ رہے ہیں یہ ہیں صاحبزادے جی ہاں مولانا فرمایا کہ ہاں یہ تو ہماری وہ ہے ہمارے کچھ ساتھی اوپر ہیں وہ تعلیم کر رہے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہو وہ اس میں اوپر پہنچ گئے تعلیم میں بیٹھ گئے وہ ماشاء اللہ وزیر تعلیم اچھا مطالعہ ان کا بہت ساری چیزیں واپس آ کر انہوں نے جو اپنا تاثر دیا کہ تعلیم تو خیر ماشاء اللہ خدا رسول کی باتیں ہیں اس میں تو نفع ہی نفع نور ہی نور لیکن وہ صاحبزادے کا اپنے ہاتھ سے سبزی کاٹنا صاحبزادے کا پیاز کاٹنا اور آنکھوں میں پانی اس نے جو میرے دل پہ اثر کیا ہے کام ہمارا عملی ہے ہر ایک تھپے ہر ایک تھکے ہر ایک تھپے ہر ایک تھکے ہر ایک پچے اور کتنا کا کل یقین بلا تم اللہ واب کرتے کرتے مارو اور مرتے مرتے بھی کر جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو ایک نظر تال لیا ہے بڑا کام کا جوان کھلونا بنا ہوا ہے دوسروں کا جو بلواتے ہیں بولتا ہے جہاں کہتے ہیں وہاں جاتا ہے جو کرواتے ہیں وہ کرتا ہے بھائی ولید نے ولید ایمان لا چکے تھے ان سے پوچھو ان شاء اللہ پاک آپ نے فرمایا نہیں ہم تو اس لیے پوچھ رہے بھائی ماشاء اللہ بڑی صلاحیتوں کا ہے ہمارے یہاں آئے تو ہم تو اس کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اتنا سا ایک جملہ اس لیے کہا تھا حضور نے فرمایا اگر کوئی مجھے سبان کا اور گاہ کا کوئی ان دو چیزوں کی اگر مجھے گارنٹی دے دے تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ بول ہی ہوتے ہیں جو دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور بول ہی ہوتے ہیں جو خاندان کے خاندانوں کو جوڑ دیتے ہیں نکاح میں کیا ہوتا ہے قبول کی ہے کہاں کی لڑکی کس خاندان کی کون سا لڑکا جتنے لڑکی کے رشتے دار سب دلے کے اور ان کے گھر والوں کے سب رشتے دار اور جتنے ان کے وہ سب لڑکی والوں ایک بول پر اللہ نے کرے ان کے حجا چھوڑ دی چھوڑ دی وہ سارے دشمن اس لیے فرمایا کرتے تھے جب دعوت دعوت کے نتیجے جب دعوت دعوت کے نہج پر نہج وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حیران رہ گیا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہا تھا فرمایا اللہ دین کو زندہ بھی کرتے ہیں اور اللہ دین کو مٹاتا ہے اللہ دین کو مٹاتے ہیں وہ تو دین زندہ کرنے کے لیے ان کو دین دین سب سے زیادہ پسند ہے میں پہلے جملے پر چھٹک گیا آگے پڑھا فرمایا ہاں اس دعوت کی محنت کو اللہ نے دین زندہ کرنے کے لیے سبب قرار دیا ہے یہ محنت جب صدیقی نہج پر اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر اپنی مہنگی سستی کا خیال کیے بغیر دعوت کے تقاضوں پر اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جب کام ہوگا اپنے صحیح نہج پر اپنے اصولوں کے ساتھ تو یہ کام دین زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گا اور اگر محنت ہی اپنے نہل سے ہٹ گئی اس ہی سے ہٹ گئی کیونکہ پھر یہی اس لیے کہ پھر یہ دعوت دعوت نے اس لیے کہ دعوت تو دلوں کو جوڑتی ہے ود کرو نعمت اللہ علیہ کوم ود کرو نعمت اللہ علیہ کوم کنتم کن تم بھائی تم بھی نعمت ہی اخبانہ مدینے والوں یہ مدینے والوں سے خطاب ہے مدینے والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا تھے تم انسان انسان کو مارتا تھا کھوپڑی کا پیالہ نکالتا تھا مرے کا خون بھر کے پیتا تھا اور اسے اپنی شجاعت بہادری سمجھتا تھا کسی کی جان محفوظ نہ کسی کا مال محفوظ ایک دو دن ایک سو بیس سال سے لڑائی چل رہی تھی کتنی جانے کتنا مال کتنا کیا کچھ اور کوئی سلا کی شکل نہیں اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے آپ نے جو دیکھا مدینے والوں کی کہ یہاں تو خون مر گیا اور وہی جان مال سب آپ نے ان کو نسخہ دیا اور وہ نسخہ منتقل ہوتے ہوتے ہوتے پندرہ سو سال کے بعد اس وقت میرے پاس بھی اور آپ کے پاس بھی اور دعوت کے نام سے دنیا میں جہاں ہے یہ نسخہ سب سے پہلے آپ نے ان سے یوں کہا من اسلح ماں بہن ہُوئی اللہ من اسلح ما بہن ہوں اب نل اسلح اللہ ما بہن ہُو و بہن خلط اوکما فل عالی سرخ جس نے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صحیح کر لیا وہ جو مولانا طالب صاحب کہہ رہے تھے دوپہر کو اللہ سے دوستی اللہ سے دوستی جس نے اپنا اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لیا ہر غیر کو دل کی دل کے کونے کونے سے کھلیج کو پھینکا ایک اللہ کی عظمت اسی کی بڑائی اسی سے لینا اسی سے مانگنا اسی کا کہا ماننا اس کی نافرمانی سے بچ جس نے یہ معاملہ ٹھیک کر لیا اللہ خود اس بندے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں مدینے والا اللہ کے ساتھ کا معاملہ کوٹھیوں سے بنگلوں سے ہتھیاروں سے حکومتوں سے دولتوں کے ڈھیروں سے نت نئے سامانوں فرنیچروں کپڑوں سے اس سے اللہ کے ساتھ کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ کا معاملہ تو اللہ کے ہر غیر سے جس شکل میں بھی ہو کچھ نہ ہونے کا یقین اور ایک اکیلے اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین یہ جتنا دنوں میں اترتا چلا جائے گا اللہ سے معاملہ صحیح ہوتا جائے گا اور اس کو سادے الفاظ میں اور عام فہم الفاظ میں کہوں تو حضور نے سب کو کلمہ سیکھنے پہ لگا دیا اور قیامت تک کے لیے نسخہ دیا جیسے پیٹن نسخے ہوتے ہیں نا ہمرا گاؤں جوان امبری جواہر والا ہمیرا ارشد افلانا معجون افلانی کیپسول افلانی گولی کہ صدر صاحب کو سر میں درد ہو تو کروسین دو اور صدر صاحب کی میز کا پوتو مارنے والی اس کو سر میں درد ہو تو کہ اس کو بھی کروسین دو یہ نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اس لیے کہ آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لیے ہے ہر ایک کے لیے ہے مدینے والوں سے کہہ کر کے ساری امت کو اور امت کے ذریعے سارے عالم کے انسانوں کو او گاؤں والوں تمہارے جھگڑے شہر والوں تمہاری لڑائیاں سوروں والوں تمہارے جھگڑے ملک والوں تمہارے جھگڑے اقلیم والوں تمہارا دکھ تمہارے تمام مسائل کا حل اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ایمان بنا لو کلمہ سیکھ لو چھوٹو بھی بڑوں بھی عورتیں بھی مرد بھی عوام بھی خواص بھی مالدار بھی اور وہ غریب جس کے گھر کا تین دن سے چولہا نہ جلا ہو وہ بھی کلمہ سیکھے وہ مالدار جو ہگتے ہگتے کاروبار کرتا ہے ہمارے حضرت جی مولانا نام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے بھائی میں ہمارا کام بہت آسان ہے کام بہت سادہ ہے اس میں پیچیدگیاں مت پیدا کرو فرماتے تھے کام کو اتنا آسان بنا کر امت کے ہر طبقے کے سامنے پیش کرو کہ وہ آدمی جو بیت الخلا میں بھی بیٹھے بیٹھے سونے لیتا ہو دیتا ہو فون سے باتیں کرتا ہو اور وہ آدمی جس کے گھر کا تین دن سے چولہا نظر آ ان دونوں کسان نے کام کو اتنا آسان بنا کر اور ایسا طاقتور بنا کر اور ایسا ضروری بنا کر پیش کرو کہ دونوں ایک وقت میں کہہ رہے بابا جب میں سب کے کام آتا ہوں یہ تو روز کے ڈھائی گھنٹے سارے ہفتے میں دو گشتے اور سارے مہینے ستائیس دن کماؤ اور تین یہ تو وہ بھی کہہ دے میں بھی کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہہ دے میں بھی کر سکتا ہوں اسی لیے کام میں کام کی اصل بنیاد ہی سادگی ہے کام کی اصل بنیاد قربانی ہے کام کی اصل بنیاد اخلاص ہے کام کی اصل بنیاد خود غرضی کے, کے گلے پر چھری چلانی ہے کام کی اصل بنیاد منمانی کے گلے پر چھری چلانی ہے ذاتی مفاد کو قربان مجھے یاد آیا قصہ اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت ابو ریدر نے جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی غلامی کی حالت میں آئے تھے مکے میں ہجرت فرض ہوئی ایمان نے زور کیا کہ ایمان تو بنے گا جب اس لیے کہ جب تک کی ہجرت نہیں ہوتی ایمان قابل نہیں ہوتا اور کہا کرے لوگ ہمارا سرمایہ لوگ کہا کرے سرمایہ تو ہمارے پاس ہے سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے اس لیے دوستو گھروں میں گھروں کی تعلیم میں اپنے بچوں بہو بیٹیوں کے پاس بیٹھ کر اس ایمان کی قیمت اس کی عظمت اس پر ملنے والے و ثواب اس پر دنیا آخرت کا بننا اور ایک کا نہیں سور پھونکے جانے تک آنے والے آخری انسان کی دنیا اور آخرت کے بننے کے سارے راز اللہ نے ایمان میں رکھے اس کو اتنا بولو اتنا سنو اتنی دعوت دو غلامی کی حالت میں آئے تھے ہجرت فرض ہوئی اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے والوں نے پیچھا کیا کہا جا رہے یہ جو اتنے دن یہاں رہے یہ جو تم نے مال کمایا کہاں ہے مال چاہیے تو ہجرت نہیں ہجرت چاہیے تو مال نہیں اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمین کے دلوں سے دنیا کی محبت دولت کی محبت بڑا بننے کا ناپاک جذبہ اور ہر چیز کو ایسا کوریج کے نکالا تھا قربانی دے رہے ہیں ایسی کہ ہر عمل اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ ایمان ہے تو سب سے ایسا معیاری کہ قیامت تک کے لیے کہا ایمان ان کے جیسا بناؤ نمازیں ان کی معیاری ہجرت ان کی معیاری تقوی ان کا معیاری قربانیاں ان کی معیاری اشارے ہمدردی ان کی معیاری آیا ہم ہر چیز ان کی معیاری اس کے بعد یوں کہہ رہے ہیں کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا صحابت حضور نے وہی مجمع جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ کا ایسا مجمع تیار کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ کے پاس آئے مشکل نکات کو ہجرت کر کے جانا چاہتے ہو تو مال کہاں ہے مال تو ہمارے مال کچھ کمایا جب امال کی قیمت دلوں میں اتر جاتی ہے امال پر وادوں کا یقین دلوں میں اتر جاتا ہے اعمال ہی سے زندگی کے بننے کا یقین آ جاتا ہے پھر آدمی جان کی نہ مال کی نہ آل کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا حضرت ابو نے جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکے کا فلانا پہاڑ اس پہاڑ کے فلانے حصے میں وہ مال ہے تمہیں مال چاہیے جاؤ بہت اونچے درجے کے اب یہاں سے مدینہ منورہ میں تھے ایک تقاضے پر ان کے ساتھ جماعت تھی اور ملک شام میں تھی اور وہاں ایک وبا پھیلی تھی تعاون نے امباس کا پھیلا تھا تیس ہزار کے قریب صحابہ شہید ہوئے حضرت عمر کے یہاں ان کی بڑی وہ تھی حضرت عمر رضی اللہ ان کو بچانا چاہتے تھے کہ کہیں یہ موت کا زکمانہ بن جائیں مجھے ایسے ساتھیوں کی ضرورت ہے خط لکھا بھائی ابو ویدا ایک ایسا اہم تقاضا ہے اب اس میں تمہاری ضرورت ہے خط ملتے ہی حضرت ابو ویدا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا امیر المومنین خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کے آپ کے گرامی نامے کو دیکھتے ہی میں تو سمجھ گیا تھا آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں جواب میں لکھا امیر المومنین اگر آپ کے حکم تعبیر میں آ گیا تو آپ نے جن کو میرے ساتھ بھیجا ہے ان ساتھیوں کو میں نے چھوڑ دیا میری جان بچ گئی اور وہ پھنس گئے یا اس کا اس مرض میں وہ امیر المین اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لیے قربان کرنا اس سے دعوت چلے گی حضرت ابو رضا رضی اللہ عنہ کا خط جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا سارو قطار روئے اور کہہ گئے حضور نے آدمی بنائے اس لیے ہماری اس محنت میں خود کرنا ہے کرنے والے تیار کرنے ہیں ہر مسجد کی جماعت کے راستے جہاں شہروزہ جائیں جہاں چلے میں جائیں جہاں ملکوں میں جائیں ہم خود کر رہے ہوں اور کرنے والے تیار ہو رہے ہوں لیکن وہی بات جو ہمارے شف صاحب رحمت اللہ نے فرمائی تھی دین کو اللہ زندہ کرتے ہیں اور دین کو اللہ مٹاتے بھی ہیں دین کی محنت کو اللہ نے سبب قرار دیا ہے یہ محنت جب اپنے صحیح اصولوں اپنے صحیح نہیز اور اپنے آداب کی رعایت جان کی قربانی مال کی قربانی جذبات کی قربانی خود غرضی کی قربانی دنیا کلوی کی قربانی ان ساری قربانیوں کے ساتھ جب دعوت دی جائے گی یہ دعوت اپنی ذات سے اتنی طاقتور ہے کہ اس دعوت میں وہ سارا دین ہے اور اس دین میں پہلے نماز ہے عقیدے کے بعد نماز ہے کہ پھر یہ نماز ان دعوت والوں کی اتنی طاقتور بنے گی کہ وہاں کہا تھا عقیم جالو تم قبل عقیم اسرائیل سے کہا تھا مثال سے تم تو نماز میں پڑھتے رہو اللہ سے کہتے رہو اس جب دعوت اپنے حقیقت کے ساتھ آتی ہے اور اس سے دین زندہ ہوتا ہے اور دین کے ارکان میں ایمان کے بعد نماز ہے جب وہ نماز اپنی پوری طاقت کے ساتھ آتی ہے تو یہ کو ڈبوا چکی ہے قانون کو دسوا چکی ہے اب فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرعون کا ڈوبنا یہ قانون کا دسنا یہ کسلاح وشرے جد کا ختم ہونا اور یہ حمان یہ صرف ایک دفعے کی بات نہیں جب جب امت میں جب جب امت میں دعوت اپنی قربانیوں کے ساتھ دعوت ہجرت و نصرت کے ساتھ دعوت اصولوں کے ساتھ دعوت ہر طرح کی خود غرضی سے تر ہو کر ہر طرح کی اصمیت سے بالا تر ہو کر میری قوم میرا آدمی میری زبان میرا علاقہ ان تمام اصمیتوں سے بالا تر ہو کر جب دعوت چلے گی دنیا کے جس کونے میں جہاں فرعون ہوں گے جہاں قارون ہوں گے اور قیامت تک جتنے فرائنا قوارینا آتے جائیں گے اللہ ان دعوت کی محنت کرنے والوں ان کی نمازوں پر جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کی نماز پر اور جس طرح حضور پاک اور آپ کے صحابہ کی نماز پر دشمنوں کو ہلاک کیا یا دوست بنے یا دوست بنے یا ہلاک لے سلک لگ مل امنی شعی ان او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون آپ کے ذمے محنت ہے آپ کے ذمے مجاہدہ ہے آپ کے ذمے قربانی ہے آپ کے ذمے راتوں کا رونا ہے آپ کے ذمے موٹے موٹے آنسو ہیں آپ کے ذمے آہیں بھرنا ہے اسی لیے قرآن نے کہا ہے وما تاکم الرسول فخو تمہارے نبی جو تمہیں دے گئے ہیں اسے لے لو اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نہنو معاشر الانبیاء ہم نبیوں کی جماعت لان دینار و درہما ہم نبیوں کی جماعت پیسے دینے کا وارش نہیں بناتے ہم تو اللہ کے یہاں سے جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ امت کے حوالے کر کے جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی ساری روحانیت سارے نبیوں کا سارا علم سارے نبیوں کے ساتھ کی اللہ کی ساری مدد ساری کتابوں کا سارا علم جو کچھ وہاں سب کے پاس تھا وہ سارے کا سارا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت والی روحانیت ختم نبوت والی طاقت اور وہ قرآن جس نے توا تو انجیل و زبور اور سارے صحیفوں کو منسوخ کیا تھا وہ قرآن ایک ہاتھ میں دے کر اور یہ قرآن زندہ ہو اس کی محنت دوسرے ہاتھ میں دے کر گئے خدا کرے خدا کرے ہم اپنے نبی کی میراث کو سمجھیں خدا کرے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں ہم کون ہیں ہم کہاں ہیں ہم کیوں ہیں ہم زمینوں کے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہیں ہم سونا چاندی کے ٹھکروں کے لیے نہیں ہیں ہم لوہے لکڑی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں ہیں یہ ایمان والا اس کی جان لگے گی ایمان کی طاقت بنانے پر تعلق میں اللہ پیدا کرنے پر اللہ کا قرب حاصل کرنے پر اللہ کی مائیت حاصل ہو جائے اللہ کی غیبی مددیں ایسی شامل حال ہو اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ نے جو حیات صاحبہ لکھی نا سب سے اخیر میں اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات اس سے پہلے انفرادی طور پر تھوڑی سی کھجورا سب کو کافی ہو گئی ایک مچھلی سب کو اتنے کو کافی ہو گئی چلو جابر کے گھر وہاں تھوڑا سا کھانا سب کو کافی ہو یہ انفرادی طور پر اللہ کی مدد ہے جو ہوئی لیکن اجتماعی اللہ کی غیبی مدد امت کے ساتھ وہ ہوئی کہ دشمن کہنے پر مجبور ہو گیا انہیں چھیڑنا قدرت کو آواز دینا ہے یہ اگر سمندر بیچ میں آئے گا تو ان کو راستہ دینے پر مجبور ہو جائے گا جسے اپنی ماؤں کو رلانا ہوگا وہ ان سے بھیڑے گا دشمن کہہ رہا ہے اللہ نے صدیوں کے بعد میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق صاحب نے محمد سلم کا حسن بیان کیا تھا محمد سلم کے دعوت کی حسن کو سمجھو محمد سلم والی والے قرآن احکامات کے حسنوں کو سمجھو جتنے آپ حسین اتنا آپ کا قرآن جتنے آپ حسین اتنا قرآن کا ہر حکم جتنے آپ حسین اتنی آپ کی ہجرت جتنے آپ حسین اتنی آپ کی نصرت جتنے آپ حسین اتنے آپ کی آہیں جتنے آپ حسین اتنی آپ کی دعائیں جتنے آپ حسین اتنی آپ کی نمازیں جتنے آپ حسین اتنی ہے آپ کا بدر اور حسین اللہ نے صدیوں کے بعد وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے اب یہ ہمارے پاس اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ اس حسن کو دھبا نہ آئے اس اس کے حسن میں کمی نہ آئے اس کے حسن اس کا حسن داغدار نہ ہو اس کا حسن اسی طرح محفوظ رہے پھر اس کی طاقت آج بھی وہی ہے وہ ایک ساتھی نے کہا دعا کر رہا تھا اے اے اللہ اللہ وہ مدد فرما جو تو نے بدر میں کی تھی تو میں نے کہا کہ بدر میں جو فرشتے آئے تھے نا وہ مرے نہیں ہیں لیکن وہ یوں کہتے ہیں کہ بدری بن کے تو آؤ تم تو بابو بن کے آتے ہو تم تو اپنی منمانیوں کے ساتھ آتے ہو جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے ایک انصاری اپنی پوری قوم انصار کی طرف سے کہتا ہے بے شک ہم نے معاہدہ کیا تھا مدینے میں رہ کے آپ کا ساتھ دیں گے لیکن دو سال آپ کی راتیں دیکھی دن دیکھا آپ کا اللہ کے ساتھ کا تعلق دیکھا آپ کی توازو آپ کے اخلاق دیکھے آپ کا گھر والوں کے ساتھ کا ساری چیزیں دیکھی اللہ کے رسول اب آپ حکم دیں اگر آپ فرمائے تو غیر برقی غمات تک کا سفر کر کے دکھا دیں آپ فرمائے پہاڑوں سے چھلانگے لگا کے دکھا دیں اگر آپ فرمائیں ہم آپ کو وہ منظر قائم کر کے دکھا دیں کہ چاروں طرف انصار کی لاشیں ہوں اور بیچ میں اللہ کا نبی کھڑا ایک انصاری نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا میری قوم کو یہ پیغام دے دینا نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے اگر انصار کا ایک بچہ دنیا میں رہ گیا اور محمد سم کے دین پر کوئی حلف آیا یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ اس کو کر کے دکھایا میرے جیتے جی تقاضے یوں ہی ہو جائیں یہ جماعت جا کے رہے گی بیٹی ہوئی ہے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور داماد جیسے وہ اشار پڑے تھے مارا کاج صاحب کہ ایسا کسی نے جنا نہ کہ ایسا داماد کسی سسر نے دیکھا نہ دیکھے گا ازواج متحرات کو جو ساری امت کی مائیں ہیں ان کو سنبھالا دینا ہے خود کو اپنے کو قابو میں رکھنا ہے امت کے مسائل ہے جماعت کا تقاضا ہے انفضو جیش اسامہ اسامہ کی جماعت روانہ کر دو رائے بھی عدل بدل ہو رہی ہے نہیں میرے ہوتے ہوئے یہ ایسا ہی ہوگا جیسے محمد شرف نے کہا ہے اسی کو مانص صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابو کے صدیق رضی اللہ کی اس استعامت پر ڈھائی سال کے اندر اندر سارا نظام ایسا بدلا جیسا تھا لیکن وہی بات کہ حضور نے آدمی کیسے بنائے جاتے ہیں جس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کس کی استعداد کو کیسے سمجھا جاتا ہے خالد کو سمجھ لیا ہے بڑا کام کا جوان کھلونا بنا ہوا ہے دوسروں کے ہاتھوں چل رہا ہے ایک جملہ فرما دیا بھائی نے جا کے نقل کیا حضرت خالد کہ میرے لیے اس لیے میرے میرے راستے سے جو کچھ ہوا ہے وہ تو مجھ کو معلوم ہے تم کہتے ہو کہ وہ آگے بڑھانے کے لیے اور وہ یوں ترقی کے لیے میرا تو نام نہیں لے سکتا کوئی بھائی ان کانوں سے نہ سنی ہوتی تو میں نقل نہ کرتا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اپنے حسمی ارادے کے بہت مضبوط بسیج گئے اگر ان کے دلوں میں ہمارے لیے اتنی جگہ ہے ہمارا یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد تشکیل شروع کر دی جانا چاہیے حضرت بن عاش رضی اللہ تعالیٰ جو مصر کے فاتح تھے اور وہ تو مجمع حضور نے ایسا بنایا تھا اس وقت وہاں مکو کس کا دور تھا اور مکو کس نے اپنے آدمی بھیجے جا کہ بھائی جا کے دیکھ کیا ہو یا کرتے کیا ہیں کے ایک کتاب رضوان اللہ میں ان کا تو مشورہ بھی اوپن جو سب کے سامنے وہ تنہائی میں پانچ آدمی ہیں تو اور پانچ سو ہیں تو ان کی تعلیم ان کی راتیں ان کے دن ان کا کھانا ان کا آپس کا برتاؤ سب جب یہ آئے تو حضرت امریب نے آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سرکاری مہمان تھا بھائی تم ہمارے یہاں ٹھہر جاؤ ہمیں ہماری چوبیس گھنٹے کی شاعری دیکھو کھانے میں پینے میں نمازوں میں تعلیم میں سب میں دیکھو گیا واپس ابھی کیا رپورٹ ہے اجی کیا پوچھو ان کے تو چھوٹے بڑے ان کا امیر ان کا خلیفہ نے ناس اور ان کے ساتھی سب ایک ساتھ زمین پر بیٹھتے ہیں کوئی بڑائی چھٹائی کی بات نہیں کھانا سب کا یکساں سادہ کھا رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تعلیم جو ان کے یہاں چلا جائے ان کو ان کے نبی کی تعلیم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا سید ارب الناس سو اکواد اب بہم خیرا او مدینے والو یا تو تم وہ تھے اور اب اللہ نے تم پر یہ کرم کیا قرآن تمہارے پاس نبی تمہارے پاس اور کیا تمہارے فضائل سنو اب دنیا تمہارے پاس آئے گی لمبے لمبے سفر کر کے خیر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان آنے والوں کے ساتھ اچھا بھلا سلوک کرنا موکش کے آدمی نے رپورٹ دی میں تو اجنبی آدمی تھا سرکاری تھا کلما تو میرے پاس تھا نہیں لیکن انہوں نے جو میرے ساتھ برتاوا کیا ہے میں تو پسیج گیا اب پانی پانی ہو گیا کس نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ بھائی اب آپ اپنا کوئی آدمی اپنا کوئی نمائندہ ہمارے پاس بھیجو ہم بھی ان سے ملے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا ماشاء اللہ ڈلڈول کے بھی تھے مقدس دیکھتے ہی حیران رہ گیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے سنت کا اہتمام کیا اللہ چار طریقے سے اس کا اکرام کرتا ہے من حفظ سنتی جس نے میری سنت کی حفاظت کی اور یہ بیچ میں میں کہہ دوں اپنی طرف سے تمام سنتوں کی ماں سارے فرائض سارے ارکان اسلام ساری سنتیں سارے سارا فقہ ساری حدیث ساری تفصیلیں سب کی ماں یہ ایمان کی دعوت ہے جو محمد صلی اللہ وسلم سب سے پہلے دی تھی کہ سب سے پہلے دعوت آئی تھی اس دعوت نے دلوں کا ہموار کیا تھا پھر ان میں ایمان آیا تھا ایمان پر کان آئے تھے پھر فرائض آئے تھے سنتیں آئی تھی اور اوپر سے نیچے تک سارے ایک رنگ میں رنگ گئے من حفیظ سنتی جس نے میری سنت کی حفاظت کی اکرم اللہ ہب اربا خال اس کا چار طریقے سے اکرام کرتے ہیں محبت ہو فی بل براہ حیبت ہو فی بل الفسقہ وسعت فی الرزق تو علی الدین جو نبی کے کام کو کام بناتا ہے جو نبی کے کام کی حفاظت کے لیے اپنے کو تھکاتا ہے نبی کا اللہ قبر کو نور سے بھرے حضرت شف صاحب اللہ علیہ کی عجیب عجیب باتیں فرما گئے ہیں اللہ کوئی شعبہ کشنا نہیں چھوڑا ہے دعوت کی راہ میں چلنے والوں پر حالات آئے تو اس کا راستہ خود دعوت پر اگر کوئی حالات آئے تو اس کا سب بتا گئے فرمایا اس دعوت کی محنت کی حفاظت ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ایسی ہے جیسے باپ کے ذمے اپنی کنواری بیٹی کی کوئی باپ اپنی بیٹی کے سلسلے میں کوئی بات سننا گوارا نہیں کر سکتا پوری امت کا کام ہے پوری امت کے پاس امانت ہے یہ تو خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اس محنت کے ساتھ وابستہ کیا خدا ہمیں قدر کی توفیق حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ کو بھیجا جب پہنچے اور کس نے دیکھا تو وہی ہے فی قلوب الفسق ان کی حیبت ان کا دبدبا مبوکس دنگ رہ گیا اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی جی میرے ساتھی ماشاء اللہ مجھ سے بھی اچھے اب بڑے اب محبو کس نے کہا کہ پھر اچھا ایسا نہ کر لیں کہ آپ کے جتنے ساتھی ہیں ان کو تو ایک اس لیے کہ پیسے والے تو پیسے ہی دکھا سکتے ہیں عہدے والے عہدے اور کرسیاں ہی دکھا سکتے ہیں جیسے اس سے حضرت جی نے فرمایا تھا کہ میرا کام کرے گا تو اس نے کہا تھا ہاں آٹا بیچوں گا چاول بیچوں گا نہ نہ میرا کام تو کلمہ سیکھیو کلمہ سکھائیو کام کام ہے حضرت فضا صاحب نے یمان رضی اللہ تعالی کو بھی ملک ایک نے دولت ہی کا لالچ دیا تھا ان کو بھی کہا تمہارے شادی ساتھی سب کو تو ایک ایک دینار اور تمہارے خلیفہ کو سو دینار حضرت باد نے سامت رضی اللہ تعالی نے فرمایا سنو ہمارا ہمارے نبی سے عہد و پیمان ہے ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے نبی کی رسالت کا پڑھا ہے انہوں نے ہمیں اللہ کے خزانے سمجھائے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ بتایا ہے اور لے کے دکھایا ہے ہم بھی اپنے نبی کی راہ پر ہیں جو پیسوں میں بک جائیں وہ کوئی اور ہوں گے یہ بات نہیں ہو سکتی ان کو دعوت دی تھی حضرت خالد نے ولید نے بھائی چلیں گے ہم بھی یہ ہے تشکیلوں کا مزاج اپنی ذات سے قربانی دینا اور قربانیوں والوں کو تیار کرنا اپنی ذات سے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور ہر ایک جذبات کو دباتا ہوا اصولوں کی پابندی کے ساتھ گوبارے کو بڑھاتے ہوئے گرم اور موٹے آنسو بہاتے ہوئے امت پر ترس کھاتے ہوئے امت کی خیر گاہی کے جذبے کے ساتھ اس محنت کو اپنی محنت بنائے ایسے ساتھی تیار کرنا یہ ہے عملہ تیار کرنا دونوں ابن ہمریس وہ بھی بہت بلا کے شہید تھے بہت شہید تھے ہر خالد میں ولید بھی جیسے دیکھا دونوں چلے وہاں خبر پہنچ گئی خالد آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنوایا دیکھو خالد رہے ہیں خبردار ان کی ہوئی اور ان کی وجہ سے جتنی جانیں جتنا مال جتنی عزت اور جتنے بچے یتیم ہوئے ہیں اور مائیں روئی ہیں خبردار اشارے کنارے کسی شکل سے خالد تمہارے درمیان شرمندہ نہ ہو ہر ایک ان کو مرحبا کہیں حضرت خالد کا خود بیان ہے جب مدینے میں پہنچا ہوں چاروں طرف سے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا میں حیران زمین پھٹے تو گر جاؤں آسمان گرے تو دب کے مروں جن کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے ہاں میرے لیے اتنی جگہ افتاؤ خیزان افتوں خیزاں گرتے پڑتے بڑی مشکلوں سے دربار رسالت تک پہنچا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے نظریں ملی آنکھیں دو دو چار ہوئی حضور نے مجھے دیکھتے ہی آپ اپنی گیلے کھڑے ہوئے اور میرا ایسا استقبال کہ آپ نے جو چادر اوڑی تھی وہ بھی گر گئی آپ چادر اٹھانے نہیں رہے خالد کے لیے آگے بڑھے خالد آ جاؤ یہ دعوت ہے یہ دعوت دوستیاں پیدا کرتی ہے یہ دعوت کی میراث محبتیں ہیں اس دعوت کی میراث اخلاق ہے اس دعوت کی میراث بھائی چارگی ہے اس دعوت کی میراث اللہ کا تعلق ہے اس دعوت کی میراث خیر خائی ہے اس دعوت کی خلاف اس دعوت کی میراث سچائی اور امانت داری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی ظاہر کر دی تھی اور اسی پر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہدایت صحابہ لکھی ہے اس کا ٹائٹل اور ٹائٹل کی پہلی آیت رجال صدق ماحد اللہ علیہ یہ پوری تین جلدوں میں ان کی ہجرت ان کی نصرت ان کا ایمان ان کی نمازیں ان کے اخلاق ان کا راہ خدا کی نقل و حرکت ان کے چلے چار مہینے ان کا فارس اور روم کے سفر اور ان کے حبشر ان کے ہرکل اور ان کے تبوک اور ان کا یہ ان کی زندگی ہے جن کی یہ زندگی بیان کی ہے وہ کون تھے سچے تھے رجال صدقو اللہ جن کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اسی لیے کہا دعوت کی پہلی چیز اور دعوت کی بنیاد سچائی اور امانت داری سچائی کے ساتھ ہو کلمے میں سچے مشورے میں سچے تعلیم میں سچے گشتوں میں سچے گشتوں میں امانت دار تعلیم میں امانت ہر چیز میں سچائے امانت داری سچائے امانت داری آپس کی محبت میں سچائی دکھانے کے اور چبانے کے اور نہیں جو اندر و باہر صحابہ کی سب سے بڑی صفت یہ تھی اسی لیے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی بات ناگوار گزری ہے تو صحابہ نے بے تکلف عرض کر دیا اللہ کے رسول مانیں گے تو آپ ہی کی باقی یہ تو بہت بھاری ہے بھوکا پیاسا بے ہوش ہو کے پڑا رہتا تھا در رسالت پہ حاضر ہوا ہوں دودھ کا پیالہ دیکھ رہا ہوں اندر سے باچھیں کھل رہی ہے وہ ہر کام بن گیا اور آپ فرماتے ہیں ہریرا ذرا اپنے بھائیوں کو تو بلا کے لا لقد سا بہت گراں گزری لیکن کیا کہا کہ پھر کلمہ کاہے کا رہتا اللہ کو مانا اللہ کی مانوں گا نبی کو مانا نبی کی مانوں گا ہر حال میں مانوں گا اصل اطاعت اللہ رسول کی میت اللہ و رسول ہوں جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا آخرت میں چمکے گا اور کامیاب ہوگا تخت نبی کی اطاعت کرو گے راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور ساتھ کے ساتھ بتایا اگر اپنی منمانی اپنی جی چاہی اپنی مختلف قسم کی چیزیں نبی کی راہ چھوڑ کر بھول حضر الدی نہیں زندگی کے جس شعبے میں وہ عقیدہ ہو عبادت ہو اخلاق ہو دعوت ہو مشورہ ہو تعلیم ہو رائے خدا کی نقل و حرکت ہو جس میں بھی سیرت سے ہٹ کر چلا جائے گا سنت سے ہٹ کر چلا جائے گا یا تو کسی فتنے کے شکار ہوں گے اور اگر توبہ کیے بغیر اور رجوع کیے بغیر اور صحیح راہ پر آئے بغیر مر گئے آخرت میں علی ہوگی کہ کام ہر ایک کے ہر ایک اپنی ذات سے مجھے تو خوب یاد ہے شری لنکا کا سفر تھا حضرت جی رحمت اللہ علیہ بہت برسوں پہلے اب تو حضرت کے انتقال پہ بیس بائیس سال تو تخت پر بیٹھے تھے کارگزاری ہو رہی تھی ایک ساتھ بڑی فراٹوں کی سنا رہے تھے ہماری مسجد میں صبح کو اتنے بیٹھتے ہیں شام کو اتنے بیٹھتے ہیں اتنی جماعتیں چار مہینے کی اتنی چلے کی اتنا ہی ہو اتنا ہی بہت سنا رہے میں تو برابر میں بیٹھا تھا پیچھے حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا بھائی ان سے پوچھو ان کی اپنی مسجد کا کیا حال ہے ان کے اپنے گش کا ان کے اپنے وزے کا کون سا ہفتہ ہے یہ وہ سنانے والے ہوتے ہیں نا بہت فراٹوں سے جیسے کام یہی لے کے چل رہے ہیں اس کے بعد حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے ایک آیت پڑھی قرآن کی آج تک یاد بھول نہیں سکتا یو ہبون پون آئی مدو یو ہی پون آئی مدو بم یہ فالو فلاں سبند ہوں بے مفاد جو نام چاہتے ہیں کام نہیں کھپے کوئی مرے کوئی تھکے کوئی نام ہو ہمارا انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا مت سمجھنا خدا ان پر اپنی گرفتار ڈالے اسی لیے نبوت پر سیاست میں جو بنیادی فرق بتلایا نبی ہر چیز میں سب سے پہلے عملی نمونہ ہوتے ہیں پہلے دن کے واقعے میں اپنے ساتھی کو مطمئن کیا لا تحسن ان اللہ مہانا جانی چیز ہے وہ وہاں سے بھاگا ہوا آیا ہے اور سو اونٹوں کے شوق میں آ رہا ہے خبر اللہ کے رسول یہاں تک اچھا یہ لا تحزن ان اللہ اللہ کی طرف بلانے پر ابھی وہی حضرت جی کا بیان پڑھ رہا تھا اس میں ایک آدمی ایک آدمی کی طرف بلاتا ہے الیکشن کا نام لیا حضرت نے الیکشن میں ایک آدمی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے حضرت نے تو اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا وہ میں نقل نہیں کرتا کہ وہ آدمی ان بلانے والوں کا خرچہ ان کا کھانا پینا ان کی راحت سب اپنے ذمے پھر حضرت نے فرمایا جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کی آواز لگائے گا اور اس کے لیے تھکے گا پچے گا کیا اللہ اس کے کے اس اس کا اس کا خرچہ اس کی روزی اس کی عزت اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا اسی لیے اللہ کے وعدوں پر یقین وحیدوں کا خوف سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی میں ایمان بنا لا جیسے ان دیہاتیوں سے کہا تھا شور مت مچاؤ ابھی ایمان دلوں کی گہرائیوں میں نہیں اترا ہے اس لیے جب ایمان اترتا ہے تو شہر کا پیالہ شور روح افزا کی طرح محسوس ہوتا ہے جب ایمان اندر میں اترتا ہے اللہ کی غیبی مددوں کا یقین اندر میں آتا ہے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں اکیلا خالد یوں کہتا ہے مجھے بھیج دو مجھے کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کرے گا اس لیے فرماتی تھی جتنی کام کرنے والوں کی نظر اللہ کی ذات پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی فعالیت پر اتنا کام میں جواب کام کرنے والوں میں شفات کام میں ترقی اور جب اپنی تقریروں اپنی اپنی تقریروں اور اپنی دوڑ بھاگ اور اپنی ہوشیاری اور اپنی منخت جب اس پر نظریں آ جائیں گی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور پھر یوں فرمایا ہمارا یہ کام علی سے لے کے یہاں تک صرف اور صرف اللہ کی مدد کی بنیاد پر ہے اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عل ہر واقع پر یہ دیکھتے وہ اسباب کیا ہیں وہ کون سی نماز ہے وہ کون سا صدقہ ہے وہ کون سا خرچ ہے وہ کون سی راتوں کی آہیں ہیں وہ کون سا ذکر ہے وہ کون سا راہ خدا کی نقل و حرکت ہے جس پر اللہ کی مدد آیا صحابہ ہر وقت اس کی فکر میں میرے بھائی اور دوستوں میں نے عرض کیا کہ یہی وہ خالی ہے حضور نے کھا لیا نبوت کی محنت میں ساتھیوں کو سمجھو ان کی استعداد کو سمجھو ان کی صلاحیتوں کو سمجھو انہیں صحیح مشرف پر استعمال کرو تو پھر یہ دعوت میراث میں محبتیں لاتی ہے یہ دعوت میراث میں تقوی لاتی ہے یہ دعوت میراش میں خوف خدا لاتی ہے یہ دعوت میراش میں آخرت کا فکر لاتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب دعوت اپنے نہج سے جب دعوت اپنے اصولوں سے جب دعوت اپنی بنیادوں سے ہٹ جاتی ہے تو پھر دعوت سب سے پہلے دعوت عداوت لاتی ہے دشمنیاں لاتی ہے دلوں میں پھٹن لاتی ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی تھی اب فرمایا تھا وہ تلوار جس سے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا مسلمہ کتاب پہ وار کیا تھا جس نے حضور کے بعد موت کا دعویٰ کیا لیکن ساتھ کے ساتھ یہ فرمایا تھا جب تمہارے دل آپس میں پھٹنے لگے تو عد پہاڑ پر جا کر میری یہ تلوار توڑ دینا اور اپنے گھر بیٹھ کر اپنے دین ایمان کی حفاظت کر لینا جب دعوت میں اقراض دعوت میں نفسانیت دعوت میں اپنے جذبات دعوت میں منمانی جب یہ چیزیں آتی ہے تو پھر یہ دعوت وہ ساری چیزیں لاتی اس لیے میں نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا ہاں بیٹی ہاں بیٹی ایمان کی یہی شان ہے ایمان آتا ہے دیش ایمان آتا ہے دنیا کی چار سمتوں میں امن کی چادر بچ جاتی ہے ایمان آتا ہے عشمت آبرو عزت جان مال علم مدارس مکاتب خانخواہیں سب محفوظ ہو جاتی جب ایمان آتا ہے کیا مرد کیا دے ہاں ایمان ہی کھوکھلا ہو ایمان ہی نام کا ہو کہ وقت آئے گا اسلام نام کا زبان کی نوب پر قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اس کے نکات اس کے لطائف اس کے رموز اس کے اثرات اس سے استمباتات اس سے اشتہادات ایک رسم بن کے رہ جائے گی مسجدیں عالیشان ہوں گی امال سے کوری اور خالی ہوں گی اور زمین کا سب سے بدتر عنصر علماء ہوں گے جن کے ہاتھوں فتنے جاگیں گے اور کتنے انہیں میں جائیں گے میرے دوستو اللہ ہمیں تمہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا ان نل وبی کمفی ایام میں تحرف تمہارے رب کی طرف سے کبھی کبھی زمانے میں لہریں چلتی ہے جب ربانی لہر چلے اپنے آپ کو پیش کر دو پڑھو سیرت کو پڑھو خلوائے راشدین کو اب پڑھو اسپین اندرس کو اب پڑھو بخارا اور تاشکند و سمرکند کو اب پڑھو گرناتا اور کرتبا کو اب پڑھو بغداد و بسرا کو امت کیا تھی امت کے پاس کیا تھا امت کے ساتھ اللہ کی مددیں کیسی تھی جو حضور نے فرمایا تھا المؤمنون کا احبا جسد واحد سارے ایمان والے ایک جسم کے آزاد کی طرح کسی کونے میں کسی کو تکلیف ہوتی تھی پوری امت بل بلا اٹھتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں صحابہ اللہ کے رسول آپ منع فرما دیتے اللہ کا حکم تو جاری ہونے ہی کے لیے ہے تم اسے میرے پاس کیوں لائے اس کو وہی توبہ کرواتے وہی اس کو سمجھاتے اور یہ اپنی غلطی کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتا حق والے کا حق دے دیتا میرے امتی کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں اور میں نہ رہوں میں کہے کہ زمینوں کے ٹکڑوں کو دنیا روتی ہے چتروں لدھروں کو دنیا روتی ہے عہدوں کرسیوں کو دنیا روتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ایک ایک فرد کو دین کے لیے رونا دے کر گئے ہیں امت کے لیے رونا دے کر گئے ہیں پرانی تعلیمات کے لیے رونا دے کر گئے ہیں امت اس سے خالی ہوتی ہے خدا ایک دفعہ ایک دفعہ پورے عالم میں لہر دوڑا دے امت دوبارہ مارا ریاض صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا تھا لوگوں نے نکلو نکلو نکلو آپ چاہتے کیا ہیں تین مرتبہ قسم کھائی تھی اور فرمایا تھا حکومت چاہتا ہوں نہ عہدہ چاہتا ہوں نہ اس کی کوئی کرسی چاہتا ہوں دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں نہ دنیا کی پھوٹی کوئی چاہتا ہوں صرف کتنا چاہتا ہوں اس محنت سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے دل کا روح وہ ہو جائے جو حضور کے ہر ایک دین سیکھ رہا ہو دین پر چل رہا ہو اور دین کے لیے کہاں کی جان کہاں کا مال کہاں کی آل کہاں کی اپنی ضرورتیں اللہ کی نسبت پر اس طرح قربان کر رہے ہوں جیسے یہی خالد میں ولید ہے کہ یا تو اللہ نے وہ دیا اور ان کی خبر پر ابھی تک جو پتھر ہے ان کے نام کا اس پر بد دعا ہے فلا نامت عیون الجبنا فلا نامت عیون الجبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہو سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہو نماز قضا ہو رہی ہوں مسجدیں ویران ہو رہے ہوں اور جب ان سے راہ خدا کی نقل و حرکت کو کہا جائے اور یہ اپنی جان چرائیں اپنا مال بچائیں میری دعا ہے خدا ان پر نیند حرام کر دے امت کو تو اور صحابہ کو تو اللہ کے نبی نے ان بنیادوں پر اٹھایا تھا یہ محنت اسی دوبارہ پوری امت اس محنت کو اپنا کام بناتے ہوئے سب سے پہلے یہ دین کی محنت ہے اس کے نتیجے میں دین زندہ ہونا ہے خالی محنت محنت کے لیے نہیں ہے نماز زندہ ہو رہی ہوں میراش کے مسائل پڑوسیوں کے حقوق ماں باپ کا ادب جتنا شریعت نے بتایا ہے وہ سارا حج زندہ ہو رہا ہو زکات زندہ ہو رہی ہو ملاس تقسیم ہو رہی ہو نماز سو فیصد قرآن کے حلقے قرآن تعلیمات بچہ بچہ اور ایک ایک کا رخ قرآن کی طرف ہو رہا ہو اس کی یہ محنت ہے اگر ہمارے وہ سات مہینے کی جماعتیں ہوں سال کی ہوں اندرون کی ہوں بیرون کی ہوں مردوں کی ہوں عورتوں کی ہوں اور علماء کی ہوں اگر اس سب کے نتیجے میں دین زندہ ہو رہا ہے دین زندگیوں میں آ رہا ہے کاروبار کا حرام نکل رہا ہے گھروں کی بے حیائی اور بے پردگی حیا سے اور پردے سے بدل رہی ہے جہالتیں عبد بوجھ سے بدل رہی ہے تو بے شک بے شک بے شک دعوت کی محنت کا نفع کئی شیطان ہمیں دھوکے میں نہ رکھے ہم تو دعوت والے ہم تو دعوت والے اس دعوت کے نتیجے میں دین ایمان میں کتنی ترقی ہوئی اللہ کا تعلق اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ہم اس راہ میں چلنے والے میرے پاس نماز ہے تو سب کچھ ہے ہماری بولی بدل جائے ہم نماز پڑھیں گے اللہ سے کہیں گے اس لیے میرے دوستو مسئلہ صرف چلے چار مہینے کا نہیں ساتھیوں کو سمجھنا ان کی استعداد کو سمجھنا جان مال صلاحیت ان تینوں کے ان تینوں پر جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس وقت بھی پہلی صدیوں میں بھی جتنا کھرا اور کھوٹا جتنا اچھا اور برا جتنا دین اور بے دینی جتنے اخلاق اور بد اخلاقی جتنا سچ اور جتنا جھوٹ وجود میں دنیا میں آیا وہ انہی تینوں طاقتوں کے اپنی منمانیوں اور شریعت سنت سے آنکھیں بند کر کے خود غلطی کی بنیادوں پر جب استعمال ہوا ہے تو سارا غلط وجود میں آیا جب یہ تینوں اللہ کے خوف آخرت کے بنانے اور میری اپنی نہیں ہر ایک کی آخرت بنے ہر ایک کی آخرت بنے اس جذبے پر یہ اس کے نتیجے میں یہ جب تینوں چیزیں اختیار کی جاتی ہے جو استعمال ہوتی ہے اللہ کو سامنے رکھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر نبی کے کام کو کام بنا کر اپنی ہر طرح کی دنیا طلبی خود غرضی اپنی ذاتی مفاد ہر طرح کی چیزوں سے بالا تر ہو کر اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سو فیصد امت میں زندہ ہو جائے اور امت کے ذریعے عالم کے ایک ایک انسان کو خدا دین اور ایمان اور شریعت کا متوالا بنا دے اصل اس کے لیے کرنے والی ذات اللہ کی ہے ہمارے ذمے محنت کی ہے نتیجہ ہمارے ذمے نہیں ہے ہم جان اپنی لگائیں گے مال اپنا لگائیں گے نیتیں اونچی سے اونچی صحابہ والی نیت صحابہ والے جذبات صحابہ والی محنت ان کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے تقاضے اپنی ضرورتیں اپنے مسائل اسی لیے جہاں حضور کی وفات پر مسئلے اٹھے تھے عرق لہا رہا ہے مدینے کی شہید بلائیں گے صاحبزادی بھی ہے حضور کی صاحبزادی بھی ہیں امت کی مائیں بھی ہیں لیکن یوں کہ یہ سارا ختم ہو جائے اور ابو بکر کو شہید کر دیا جائے جنگل سے کتے آ کر کھینچ کے لے جائے اس سب کو برداشت کر سکتا ہے ابو بکر اپنے جیتے جی محمد صلی علیہ وسلم محنت میں کمی کو برداشت نہیں کر سکتا اسی لیے فرمایا تھا لو اننی انی لو اننی انی من تنفیز جیش اسامہ المدینہ تو نارا اگر میں اس وقت میں اسامہ کی جماعت کو بھیجنے سے کوتا ہی کرتا تو مدینہ آگ کی بھٹی ہو جاتا خدا کرے ہم دعوت کے تقاضوں پر کوئی ہمارے چھوڑی میں ہاتھ دے کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ دے ہاں بھائی چار مہینے بھائی ابھی تک تمہارے چار مہینے نہیں لگے اچھا بھائی تمہارے چار مہینے لگے حل خدا کرے ہمارے اس پورے مجمع کا ایک آدمی ایک ایک ساتھی اس کام کو اپنا کام بنانا ہے بڑوں کے لیے اس و نہج پر اپنی قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے راتوں کے رونے کو بڑھاتے ہوئے امت پر شفقت امت کی خیر خواہی عام انسانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگتے ہوئے اپنی ذات سے عالم کی نیت کرتے ہوئے پورا مجمع یہ نیت کرے انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے فرماؤ ذرا زور سے کہو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے اس کے لیے اس کے تقاضوں پر اپنے تقاضوں کو مؤخر کریں گے سات مہینے چار مہینے سال پیدل سواری اندر باہر مجمع بڑا ہے ایک ایک آدمی نام لکھوائے تو یہ تو بہت بہت دیر لگے گی اب جیسے ہمارے حضرات بھائی ڈاکٹر صاحب وغیرہ کرتے ہیں ہم سارا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے اور پورے مجمع کا ہر ساتھی یہ سمجھ کر اس پورے مجمع کی وصولیابی کا میں ذمہ دار ہوں مجھے اللہ سے دل ہی دل میں بھی کہنا ہے دائیں دائیں والے سے بات بھی کرنی ہے اور اس کو ہمارا بھی کرنا ہے اور سب سے پہلے اپنے کو پیش کرنا ہے اب فرمائیں جو نقد تیار ہوئے ہیں جو نقد تیار ہو کر آئے ہیں ممالک کے لیے سال کے لیے سات ماہ کے لیے وہ احباب کے کھڑے ہو جائیں باقی ساتھی بیٹھے رہے W W W dot dot com